مخالفت کر لینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا سکول کالجوں کو گالی دینے سے گالیاں دے لینے سے برا کہہ لینے سے دین مکمل نہیں ہوتا دین آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت طویل نصاب ہے بہت لمبا نصاب ہے اسلام کا اسی خطاب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سات سو تو محض کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے سات سو کبیرہ الزواجر کتاب کے اندر موجود ہیں تو ان کا جاننا ضروری پھر ان سے بچنا ضروری ورنہ ہر کبیرہ گناہ دوزخ لے جاتا بندے کو پکی بات اللہ تعالیٰ اگر نہ بخشنا چاہے تو سیدھا جان اللہ اکبر شریعت متحرہ پر عمل کرنے والے شخص کے لیے وعدہ ہے جنت کا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا ہے وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہی نہیں فرماتا یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہے وہ چاہے تو شریعت پر چلنے والے کے جاننا پھینک دے اس بے وقوف بےمان سے کہو یہ تم اللہ تعالیٰ پر تو مت لگا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ خلاف ثابت کرنا چاہتے ہاں۔ ایک ہے قدرت کی بات قدرت اس کی ہے کہ وہ اس قدرت حاصل ہے کہ چاہے سب کو جانوں میں ڈال دے اور اس ڈال کر بھی آئین وہ عادل ہوگا یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا لیکن اس سے وقوع اس بات کا نہیں ہو سکتا اس بات کا وقوع نہیں ہو سکتا اس سے ہاں کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے متقی لوگوں کے ساتھ جنت کا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جو اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے آکام کی خلاف ورزی اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس نے ڈرایا دھمکایا عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک مذہب حق کے والوں کے نزدیک مشیت الہیہ کے تحت ہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا لیکن ان کے ساتھ بخشنے کا وعدہ نہیں ہے بخشش کا وعدہ متقی لوگوں کے ساتھ اور صاحب شریعت لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ وعدہ اپنا خلاف نہیں کرے گا نہیں کرتا اور جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو دھمکیاں دی ہیں ان کو ڈرایا ہے اگر رحم کرنے پہ نہ آئے تو دوزہ خون کی پکی ہے اور اگر رحم کر دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا وہ اپنی کائنات میں اپنے مخلوق میں واحد مالک ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرے میں ہے خلاف شرح چلنے والے انتہائی خطرے میں ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیے کہ شریعت متحرک کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے حصے کا جہنم میں جانا یعنی فیض آتے بہت بڑا حصہ اس کا جہنم میں جانا یہ قطعی یقینی اجماعی ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا ہاں جی کیونکہ اگر کافر نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوگا کہ گمراہ مذہب ضرور بن جائے گا اس کا منکر کر اعلی سنت سے خارج ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی لزو میں کفر والوں کے نزدیک تو کافر ہو جائے گا اور التظام میں کفر والے جو ہیں حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا تو گمراہ دین ضرور ہوگا سنت سے خارج ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے یہ بالکل اہل سنت کے ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات ہاں جی یہ پکی بات ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں بلکہ عوام و خواص جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور شفاعت کریں گے تو ہاں جی۔ اگر جائیں گے نہیں یہ نظریہ رکھا جائے کہ کوئی جائے گا ہی نہیں مومن کلمہ پڑھنے والا تو تو شفاعت کا انکار ہو گیا اس شفاعت کا اس شفاعت کا انکار ہو گیا جی۔ یہ قسم کی جو شفاعت ہے جہنم سے نکالنے کی شفاعت کا تو انکار ہو جائے گا تو کتنے خبیص لوگ ہیں وہ ملا وہ مردود جو ہلا جو کہتے ہیں شبیر شاہ کو جیسے اور کہ ہم تو جائیں گے نہیں وہ کسی اور نہ جانا ہے ہم تو بات سننی ہے ہم تو فلاں ہیں ظالم اگر جائیں گے نہیں تو کوئی جانے والا کوئی جانے والا بھی اگر نہیں ہے تو پھر شفاعت کس کے لیے مانتے مانگتے اللہ محتضاد متضاد باتیں ظالموں کی ہے سمجھ نہیں آئی اللہ یہ نظریہ رکھنا کہ صرف بھابی اور وہ دوسرے لوگ جائیں گے اور سنی کوئی جاننے میں نہیں جائے گا یہ اعتقاد رکھنے والا خود آلے سننا سے خارج ہے یہ پورے وفوق سے میں کہہ رہا ہوں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ للہ شریعت مطالعہ کی کتابیں علماء حقانی ربانی کی کتابوں کتابیں پڑھنے کے بعد میں مکمل وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے اور یہ بیان کرے لوگوں کو بتائے کہ جی جو ہے نا جو جہنم میں سنی کوئی نہیں جائے گا سب آپ بھی جائیں گے فلان جائیں گے ایسا شخص یہ اعتقاد رکھنے سے سن خود سنی نہیں رہتا سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے پتا نہیں کن کن لائنوں کو تم سنتے ہو کن کن مردودوں کو سنتے ہو کن کن جو خبیصوں کو سنتے ہو یہ میرے بیانات سن کر تم ضرور اندازہ لگاؤ گے کہ جتنے ملا مقررین پھر رہے ہیں ان کی تقاریر سننا ہی آرام ہے بے شک بے شک سننے سے خود دوزخی ہو جائے گا آدمی اور جلسہ کرانے والا تو بطریق اولا دوزخی ہوگا کیونکہ اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کا بیڑا کر دیا اس لائن کو بلا کر یہ ٹوکا ہے یہ فلان ہے یہ عرفان شاہ ہے جتنے مقررین اس وقت فی زمانہ چل رہے ہیں سارے بےمان منافقین جو ہلاک و بسا ہیں مدل ہیں بال اور مدل ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے بے شک سمجھ نہیں آئی میری بات سوائے انہی لوگوں کے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتیں ہی بیان کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا الحمد لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات وہ لوگ نہیں کریں گے جن کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے خطاب کرنے کی اتنا تو بات ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے سبحان اللہ ہاں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے ان کے اندر خامیاں کافی ہیں کمی کافی ہے لیکن یہ کمی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کو گمراہ کرنے والی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ سمجھ نہیں آئی میری بات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ علماء ہے اور نہ خود وہ اپنے آپ کو علماء سمجھ سمجھ سکتے ہیں نہیں آ رہی لیکن اتنا ہے کہ ہماری باتیں سننے کی وجہ سے اور ان پر پابند کار بند رہنے کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں کریں گے ان کو دال مدل نہیں کہہ سکتے اور جو لوگ اس فکر سے باہر ہیں وہ مدلین ہے بے شک بہت گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ گمراہ کرنے والے کا مرتدین ہے اور مرتد کرنے والے ہیں میں اس ارتداد کے بعد دالین سب کو کہہ رہا ہوں رہا مسئلہ ارتداد کا اس کے اندر تاجر نہیں کرتا لیکن کافی حصہ مرتدین کا چل رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے مذہب حق کے مطابق توجہ بھائی توجہ وہ ان کو جگا دو یہ سو رہے ہیں اللہ کے بندے سونے کے لیے آئے ادھر کیا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ ہاں توجہ کرو اس لیے جگہ ہے کہ آئے ہو اتنا سفر کر کے آئے باتیں نکل رہی ہیں آپ سے آئی یہ میرا آج کا موضوع اس طرح کا موضوع میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگایا ہاں تو یہ تحدیث ہے اچھا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو آدمی یہ کہے اور یہ بات یہ جو اب میں بیان کروں گا کیا کہے اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی جو آدمی یہ کہے تم بھی اس پر خبردار رہو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ سنی کوئی دوزخی نہیں ہے کوئی دوزخ میں جائے گا ہی نہیں اتنی بات کہنے سے اور سمجھنے سے اعتقاد رکھنے سے اہل سنت سے خارج ہو گیا مضلین کے سب میں آ گیا گمراہ ہو گیا سمجھ نہیں آئی بات ہاں یہ تاہین نہیں کریں گے اہل سنت و جماعت نیچری کی بات نہیں کر رہا یہ مروجہ ملا جو ہے یہ دعلی مدین ہے یا یہ نیچری ہیں ان نیچری کی بات نہیں کر رہا صحیح العقیدہ سننی ہو تو تاجین نہیں کر سکتے معین نہیں کر سکتے فلاں دوزخ میں جائے گا فلاں دوزخ میں جائے گا یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں نہیں جائے گا فلاں نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں کس نے جانا لیکن اتنا بات ہے جن کے اندر علامات دوزخیوں کی ہوں گی ان کے متعلق یہ شک ہو سکتا ہے یہ چلا جائے یا یہ گمان ہو سکتا ہے یقین نہیں فیصلہ نہیں دے سکتے اور جو آدمی جس کے اندر علامات داستیوں نے کی نہیں ہے جیسے داتا علی اجویری میاں شیر ربانی اہل التقوا ہے جو اہل التقوا ہے ہم اہل المغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بخشے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے یقیناً حتمی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ داتا ہاں اتنا ہے ان کے متعلق گمان رکھیں گے زن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں لیکن ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت میں ڈال دے اس کا کیا ہے لانتی آدمی ہے جو ایسے ایسے متقی بزرگوں کے لیے حاجی ہاں جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اہل التقوا لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی اب جناب جب حقیقت یہ ہے تو کبائر گناہ سے بچنا فرض ہو گیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہو گیا برے اعمال جہنمی ہونے کی علامات ہیں نیک اعمال برے اعمال سے اجتناب نیک اعمال جو ہے ان کے ساتھ اتفاق یہ انسان کے جنتی ہونے کی علامات ہیں اور ان کا علامات اس طرح ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان صحیح حدیث سے ثابت فرمایا اور میں میسر الما اللہ قلعہ خلا کلکم جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے حدیث پاک تو آپ صحابہ نے عرض کی رسول فیم عمل عمل کس بات کے لیے ہے نہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ڈانپ لیا سبحان اللہ عرض کی گئی فی فیمل عمل پھر عمل کس لیے آپ نے فرمایا کلو کو مجسروں نے مافول سبحان اللہ جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس سے سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ عمل ہوتے ہیں بے شک کلو کو مجسر ہر ایک آدمی پر اس چیز کا عمل آسان بنا دیا گیا ہے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اگر جہنم کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو جہنمیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہوں گے اگر وہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے تو جنتیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ ہاں جی سرزد ہو رہے ہوں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اعمال علامات ہیں رسول اکرم کے حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی اب امال کا مقصد تو سامنے آ گیا نا ایمان سے بتاؤ جیسے آپ دیکھتے ہو جیسے آپ دیکھتے ہو کہ جی سرکاری وردی کے اندر ہے تو یہ علامت ہے اس کے سرکاری ہونے کی بے شک ایسے ہے نا بے شک تو اسی طرح بھائی جو شریعت متحرہ کے لباس میں ہے لباس تقوا لال کا خیر جو لباس تقوا میں ملبوس ہے اس سے ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کے جنت میں بھرتی ہونے والے لوگوں کا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی بات علامات ہیں کیا ہے علامات مجھے بات نہیں ہوتی یہ کلا کا مسئلہ ہے لیکن علامات تو ہے نا جی، جی، پہچان تو ہو جاتی ہے انتہائی جو حالات لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہوگا کہ یہ جن یہ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں اور اس کو بے قدرہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مالکم کی فتح کمون تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو اتنا بے قدرہ اور نا شکرہ تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہو میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور میرے شریعت متارا اور میرے دین کے ساتھ جو نیکی کرنے والا شخص ہے وفا کرنے والا شخص ہے میں اس پر زیادتی کروں گا یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو تمہیں جنت دے دوں اور اس کو دولت میں ڈال دوں مالکم تم کیسا تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو ایسے خبیص اندھے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ خبردار کسی غلط فہمی میں مت رہنا میرے پاس یہی ہے نظام جس طرح ادھر تمہارے اندر ہے یہ نظام فطرت ہے رہا ہے ہمیں دیکھ لو اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کی قدر کرتے ہو اگر برا سلوک کرتا ہے تم اس کی قدر نہیں کرتے میرے پاس بھی اسی طرح ہے لہذا جو آئے گا ادھر میری شری کہ ہم کوشش کریں کوشش کریں تاکہ اپنی کوشش سے کم از کم اتنا تو ہو کہ یہاں دنیا میں اپنے اندر وہ علامات پیدا کر لیں آگے فیصلہ دیکھیں گے کیا کرتا ہے یہ ڈرتے رہنا ہے یہ ڈر یہ ڈر میں تو میں اب یہ سلسلہ اس وجہ سے چلا رہا ہوں یعنی سکولوں کالجوں کی برائیاں یہ وہ اور بھی کافی گنا کبائر میں نے بیان کیے تھے لیکن بہت سی چیزیں رہ گئیں جن کی وجہ سے ہمارے دوستوں کے اندر میرے اندر خود اور میرے دوستوں کے اندر وہ کبیرہ گنا اور بڑے بڑے جرائم ابھی پائے جا رہے ہیں جو باطنی جرائم ہیں کچھ ظاہری ہے والے جرائم گنا جو ہیں وہ بڑے مہلک گنا ہوتے ہیں ہاں جن کا پتہ نہیں چلتا وہ ہیں اتنے بڑے مولک ہر گناہ کی سزا جہنم ہے سخت ترین گناہ ہے یہ جہنم تو آخرت میں ہوگی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے معرومی حتیٰ کہ بزرگ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں آوارا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں فرشتے نہیں آتے تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک سے بزرگ لوگ اور بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پاک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت لانے والے فرشتے تصویر جہاں پر ہو جاندار کی اس وہاں پر نہیں آتے جب ہمارا کتا ہو وہاں پر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے رحمت الہی نکل چکی اور ہم نے جان بوجھ کر نکالی ہوئی ہے جو لڑائی لانتے جو گھر میں برستی ہیں وہ اسی وجہ سے برستی ہیں کہ جو رحمت لانے والے تھے ان کو تو ہم نے سکول کی کتابیں ان کے اندر گندی تصویریں کیا کیا تصویریں اور ہر گھر کے اندر پھر یہ پیروں خنزیروں کی تصویریں عام ہوتی ہیں اور جو خنزیر نہیں ہے واقعی پیر تھے پیر تھے بابا فرید ان کی جھوٹی من تصویر ہے اور اگر صحیح بھی ہوں تو اور زیادہ گناہ ہو گیا کیونکہ فرشتہ جس تصویر کی وجہ سے نہیں آتا گھر میں رحمت کا وہ ہر طرح کی تصویر ہے یہ نہ سمجھنا کہ کسی بزرگ اور غوث اعظم کی تصویر اگر لٹک رہی ہوگی تو وہ اس میں فرشتہ آ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا تھا یہ تصویر اللہ کی پیاری نہیں ہے وہ اللہ کا پیارا تھا اس کی تصویر اللہ کی پیاری نہیں ہے اس کا فوٹو اللہ کا پیارا نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ ان تصاویر کی وجہ سے ان تصاویر کی وجہ سے امت مسلمہ میں بت پرستی شروع ہوئی تھی ہاں جی تو وہ کن لوگوں کی تصویریں تھیں وہ بزرگوں کی تصویریں تھیں اللہ کے ولیوں کی تصویریں تھیں قرآن پاک کے اندر ہے ہاں یعوق یغوس تقوا یہ سارے اولیاء اللہ تھے ان کی تصویریں جو ہیں وہ نو علیہ السلام کے سے پہلے لوگوں نے بنائی بنا کر ان کو سامنے رکھا اور کہتے تھے ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد میں سرور آئے ہمیں تو وہ سرور لیتے لیتے وہ اس لانت اور غرور میں پڑ گئے کہ جناب ان کو خدا مان لیا شیطان نے آ کر بس وسا ڈالا ارے بھائی یہی ان کو سجدہ کرو اور ضرور آئے گا پہلے سامنے لگ کر صرف دیکھتے تھے پھر شیطان نے کہا سجدہ کرو تو اور ضرور آئے گا انہوں نے سجدہ شروع کر دیا پھر اس نے کہا ارے بھائی یہی تو اس کے ان کے اندر خدا ہے یہی خدا کے نائب ہیں خلیفے ہیں یہ فوٹو خلیفے ماننا تھا نائب کہنا تھا خود ولی کو تو ان لانتیوں نے کیا کیا فوٹو اور تصویروں اور بتوں کو مان لیا جب بتوں کو مان لیا تو یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس گھر میں نہیں جاتے تھے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے سنو بھائی صحابی کی شان کروڑوں ولیوں سے زیادہ ہے جی۔ صحابی کے گھر میں نبی تصویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے ایمان سے بتاؤ جب صحابی کے گھر میں نہیں آئے اتنے بڑے پاک کے گھر میں نہیں تم ہم تم کیا پلیت جو ہے وہ کس کھاتے میں آئے بھائی تصویر نے پاک کے گھر کو نبی سے منع نبی کے آنے سے محروم کر دیا بات سمجھنا ذرا تصویر نے اتنے بڑے پاک ولیوں کے سردار صحابی کو گھر میں آنے صحابی کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے محروم کر دیا ارے بتاؤ یار کچھ تو سوچو پاپ کا گھر محروم ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو پاپ کی تصویر رکھنے سے میرا گھر معمور ہو جائے گا اللہ کی رام سے یہ کہاں ممکن ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کہاں سے ممکن ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ٹی وی ہے یہ لانتی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ اخبارات ہیں سارے اسی زمرے میں آتے ہیں اللہ کیا تم لڑائی کرتے ہو اللہ کی رحمت تمہیں چاہیے نہیں ہم کتنا بے وقوف ہیں ہاں۔ جب گھر میں لانت پڑتی ہے چوبیس گھنٹے تو پھر ہم پریشان ہو کر کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں چشتی صاحب یہ ہے فلان ہے حالات تو خراب ہونے ہیں ہم نے خود جو حالات خراب کر رکھے ہیں جی۔ لاسول خوبی کو میں لگتا اپنے آپ نے ہاتھ ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو باہر کی ہلاکتیں کو تھوڑی ہیں ماحول کی کم از کم گھر تو اندر تو ہم اپنے ہلاکت اور بربادی کا سامان مہیا نہ کریں سمجھ نہیں آئی یاد باہر کی نوسکیں تو جو ہیں ہیں وہ تو پڑ رہی ہیں کم از کم یار جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اپنے گھر کے اندر تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دھکے دے کر نہ نکالے اپنے رحمت کو آنے دیں تو میرے بھائی جی ہاں حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تصویر اور وہ اور بزرگان دین نے لکھا یہ میرے خیال میں تعلیم المتعلم طریقہ تعلم کے اندر امام ضروری جی نے بھی یہ بات نقل کی ہے اشارہ ہے اشارہ مانا نہیں ہے حدیث کا یہ ذہن میں رکھنا مانا مانا اگر یہ کریں گے تو ہم باطنی بن جائیں گے باطنی یا فرقے والے وہ مرتدین تھے زندید تھے ہاں جی ظاہری مانا جو ہے وہ برحق ہے یہی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور ہمارا کتا ہوگا فرشتے نہیں آئیں گے یہ یہ ظاہری مانا ہے لیکن اشارہ ایک ملتا ہے ایک ظاہری مانا ہوتا ہے ایک اشارہ ہوتا ہے اشارہ لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء عارفین لوگوں کا کام ہے اور ظاہری معنی کو بدل دینا یہ ہے بات نہیں ہے لانسی کافر مرغ وہ کہتا وہ ہر حکم جو ہے اس کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا وہ کہتا ہے بس اس کے اندر کی بات ہے مثلا فرعون کا ذکر آ گیا قرآن کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ فرعون تھا نہیں فرعون سے نفس فرعون مراد ہے فرعون تھا نہیں یہ لانت ہے یہ کفر ہے قرآن کا انکار ہے ظاہر قرآن کا انکار النصوص تو عمل والا ہوا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر ہے سمجھے قرآن و حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے جب ظاہر پر معمول کیا جائے گا تو یہ بدل یہ نہیں کہنا کہ فرعون تھا نہیں صوفیاء کے اشارات یہ ہوتے ہیں کہ فرعون تو تھا اس کے ساتھ ہوا جو ہوا لیکن ہے لوگوں وہ فرعون تھا ایک فرعون ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بات کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ ان کو کہتے ہیں اشارات سمجھ نہیں آ رہی بات کی تفصیل و حلمان شریف کے اندر ومن مم بابل اشارات و مم بابل اشارات و مم بابل اشارات و مم بابل اشارات تفسیر کرتے ہیں تفسیر کے بعد اشارات بیان کرتے ہیں جب اشارات بیان کرتے ہیں تو ان سے یہی مقصود ہوتا ہے سمجھ لیا میں نے تو حضرات ہمارے امام حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اما کرام نے فرمایا اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب وہاں آتے ہیں جہاں تصویر نہ ہو جہاں آوارا کتا نہ ہو بھائی وہاں پر نہیں آتے جب اس حدیث سے یہ فرمایا سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دل جو ہے دل یہ بھی ایک گھر ہے اور یہ گھر اتنا عظیم ہے کہ یہ جو اینٹوں کے پتھروں کے مٹی کے خیموں کے بنے ہوئے کپڑوں کے مکان ہوتے ہیں یہ تیرے میرے رہنے کے لیے ہیں اور دل تو خدا تعالی کی معرفت کے رہنے کے لیے سبحان اللہ کسی وجہ سے دل کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں پھر اللہ کے بندے اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت والے فرشتے جو علم لے کر آتے ہیں جو معرفت لے کر آتے ہیں جو حقیقت کی سمجھ لے کر آتے ہیں جو نور بصیرت لے کر آتے ہیں جو کتاب کا صحیح فہم لے کر آتے ہیں جو سمجھ کی باتیں لے کر آتے ہیں جن سے سنتے ہیں لوگ منور ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور بندے کا اپنا دل بھی روشن منور ہوتا ہے ہاں، ہاں۔ بصیرت کی بات فرمایا اللہ تعالی کے فرشتے یہ جو چیزیں لانے والے ہیں یہ باطنی کتے اور باطنی تصویریں نکال دو تصویریں باطنی کیا ہیں اور باطنی کتے کیا ہیں اندر دل والی تصویریں دل والے بت وہ کیا ہیں کہ یہ خلق خدا کے ساتھ محبت ہرس ہے ہاں، ناجائز یہ ہرس ہے زیادتی توجہ ذرا یہ جو ہے مخلوق کو نکال دو اندر سے خالق کی معرفت اور محبت کو بسا دو جب یہ بساؤ گے تو تصویریں نکال دیں اور کتے کیا ہیں جتنا گندی سفتیں ہوتی ہیں دل کی تکبر ہے کینا ہے حسد ہے ہاں جی ایسی ایسی اور یہ بری صفات دل کی عادت شمار ہوتی ہیں ان کو دل سے نکال دو جب یہ تصویر اور کتے نکل جائیں گے تو پھر دیکھنا کہ تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عجیب و غریب الہامات ہوں گے ایسی ایسی باتیں آئیں گی تم کہو گے یار یہ تو پڑھنے میں نہیں آئی جو ہمارے دل کے اندر آ رہی سمجھ آئی کہ نہیں تو بھائی ہمارا فرض بنتا ہے کیا ہم ایسی غلیظ سفتوں کو عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں نظر ثانی کرتے رہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جہاد بن نفس یہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا آپ جو نفس کے ساتھ جہاد اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا جو کہتے ہیں بزرگ کے مسلمان ہمیشہ مومن سفر میں رہتا ہے ہمیشہ سفر میں رہنا چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ اندر کا یہ سفر ہے ایک عجیب کہ جس کے نہ میل ہوتے ہیں نہ کلومیٹر ہوتے ہیں نہ کوئی آگے منزل نظر آتی ہے نہ کوئی موڑ آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اندر سارا کچھ ہوتا ہے محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک عجیب سفر ہے اس کو مانوی سفر کہتے ہیں اس کو مانوی سفر کہتے ہیں باطنی سفر کہتے ہیں غیبی سفر کہتے ہیں بولو تو صحیح نا مانوی سفر ہے باطنی سفر ہے غیبی سفر ہے ظاہر سفر سارے کرتے ہیں یہ سفر فقط ایمان والے کا باہر کشتی آپ دیکھتے ہیں باہر جنگیں دیکھتے ہیں اندر میں بھی یہ ایک جنگ ہے نفس کے ساتھ جنگ ہے جی کہ اس کو بدلنا اس کو تبدیل کرنا کپڑے دھوتے ہیں بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مرشد کاملے ہو جاؤ جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو وہ ہاں۔ وہ جڑا دھوبی وانگو چھٹے دا مطلب ہوتا ہے کہ کٹ دے وے اس پھر مختلف طریقے اپنانے ہوتے ہیں اپنانے ہوتے ہیں ہاں جی لوگوں کی خدمت کبھی برتن صاف کر کبھی کچھ کر کبھی ہر طرح کیونکہ وہ جو حکیم ہوتا ہے اس حکیم کو معلوم ہوتا ہے وہ بات نہیں حکیم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خلیج صفتیں کون کون سی اور کیسے نکالنی ہے سمجھنی ہے بات نہیں اس کی اتباع کرنی پڑتی ہے اس کی تعداد کرنی پڑتی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیکن اتنا بات دین میں رکھنا خدا کے بندے یہ سلسلہ میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ سکولوں کے خلاف ہم نے بول لیا بہت بولا ہاں گالی نکالتے ہیں خوب نکالتے ہیں نکالنی چاہیے وہ تو ایک اس یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ظاہری ایسا عجیب عظیم جہاد ہے کہ جو حقیقت میں اندر کا جو جہاد ہے نا اس کا پیش خیمہ ہے وہ بے شک بات ہے بے شک اس کی تمید ہے اس کی تیاری ہے جو سمجھو اندر کے جہاد کی یہ ظاہری جہاد تیاری ہوتا ہے سبحان اللہ اس کے لیے راستہ اموار کرنا ہے اسی کی کوشش ہے تقدیر الہی پر راضی ہونا وغیرہ یہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ بہت سے ایسے یعنی اچھے صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں اور بہت سے غلیظ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہیں وہ پوری جگہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا دیکھیں یار حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ المدارک کتاب ہے امام قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے علماء اور مشائق کے حالات کے متعلق کتاب ہے المدارک امام قاضی عیاض عیاض عین یہ لفیہ عیاض عیاض جن جن کی شفا شریف ہے نا انہی کی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سیدنا امام دار الحجرت امام ہجرت کیوں ہجرت امام دارل ہجرت ہجرت دار الحجرت کس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ سبحان اللہ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر ہی آئے تھے نا اس کو دار الحجرت کہتے ہیں امام دار الحجرت سیدنا امام مالک کو کہتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ آپ مدینہ شریف میں ہوئے ہیں آپ مسجد نبوی شریف کے اندر کافی عرصہ آپ نے نماز چھوڑ دی نماز نہیں پڑھتے تھے گھر میں پڑھتے تھے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑے امام اور باز نماز مسجد میں نہیں آ کر پڑھتے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف اور یہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی امام نہ اہل آگے کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں آتے نہیں یہ ادھر بھی نہیں تھا شریف وہ کیا چیز تھی کیا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے تھے جب وشال شریف کا وقت قریب ہوا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا کسی نے پوچھا آپ نے فرمایا یار اب میں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں مجھے سلسل بول کی بیماری ہو گئی پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہنے کی میں اس ناپاکی کی حالت کے اندر اگرچہ مسجد میں جانا جائز ہے لیکن بارگاہ رسالت اور مسجد نبوی کا احترام مارتا تھا اس وجہ سے میں نے گھر میں نماز شروع کی میں نے کہا اس حالت میں بارگاہ رسالت میں کیسے حاضر ہوں سبحان اللہ روزہ رسول اللہ پر کیسے جاؤں اس حالت میں تو کہا گیا حضور آپ سے دنیا پوچھتی تھی پہلے بھی آپ نے اس وقت بتایا پہلے کیوں نہیں بتایا تھا آپ نے فرمایا یار پہلے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر بتاتا تو اپنے رب کا شکوا ہو جاتا کہ تو اپنی بیماری ظاہر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے دینے والا میں ہوں بتاتا لوگوں کو ہے تو اس ڈر کے بارے میں نے نہیں بتایا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اگر بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے بیماری کی حالت میں ہائے ہوئے ہائے ہوئے چکر وہ بھی لکھا جاتا ہے اتنا نازک مرلہ ہے اب بتائیں ہم کتنے بڑے گناہوں میں پڑے ہیں یہ بات نہیں گناہ ہے جن کا پتہ نہیں ہے کسی شراب جنا سے توبہ ہو گئی فلم چھوڑ دی داڑی مڈانا چھوڑ دیا سمجھ نہیں آ رہی سکول چھوڑ دیا سکول سے بچے نکال لیے ووٹ دینے چھوڑ دیے یہ مرحلے مشکل تھے لیکن جب ہو گئے تو آسان ہے یہ جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے نا یہ مرحلے جو ہم سے طے نہیں ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل کا ہے اس باب کے اندر سمجھ آئی کہ نہیں یہ مشکل کام ہے تو میں نے یہ انتخاب اس وجہ سے کیا کہ سلسلہ چلاؤں ایسے باطنی گناہ جو اندر کے ہوتے ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے یا علم ہے تو ہم کوشش نہیں کرتے پتا ہے اور پھر غفلت کر جاتے ہیں تو غفلت کرنے والے جو ہم میرے جیسے ہیں ان کے لیے یہ تب بھی ہو جائے گی اور جن کو پتا نہیں ہے ان کے لیے اعلام ہو جائے گا ان کو بتا دیں گے اور جن کو بتایا ہوا ہے پھر دوبارہ خبردار کر دیں گے بس اتنا سی بات نہیں آ رہی لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پہلے تو اعلام ہو جائے گی تعلیم ہو جائے گی ہاں، ہاں، ہاں، دوسرے لفظوں میں تعلیم ہو جائے گی اچھا جی، ایک جو جانتا نہیں اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے اور جو جانتا ہے اس کے لیے تمبی ہوتی ہے اگر نہیں کر رہا غفلت میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے تمبی ہوتی ہے ہاں، یہ فرق بھی لوگ نہیں جانتے بولو نا بے شک تو میرے بھائی اب انہی کبائر گناہوں میں سے جو انسان کے لیے ہلاکت ہے ایک سخت ترین گناہ ہے جس کو غیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غیبت اس میں ہم او ہو کیا شاید ہی کوئی آدمی بچتا ہو اس گنا سے اس گنا کی بدتری اس گناہ کی بدترین سزا اس کا بیان تو میں کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس گناہ کا ارتقاب عام ہے اس گناہ کا ابتلا عام ہے اس گناہ میں عام لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں بے یعنی بے دین طبقے کی بات نہیں ہو رہی جو دین کو سمجھ جو دین کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اور دینی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر دین کی تعداد فرض ہے ہم مسلمان ہیں ہم نہ سیاسی نظریے رکھتے ہیں نہ فلسفیاتی نظریہ رکھتے ہیں نہ نظریاتی نظریہ رکھتے ہیں ہم مذہبی نظریہ رکھتے ہیں دینی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ظاہری بات نہیں اگر کرنا ہے تو اس پہلے شریعت مطالعہ کی رہنمائی حاصل کرنا ہے شر کرنا ہے اس دین کا بندہ دین اس بندہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ بولو دینی دینی بندہ کس کو کہتے ہیں دینی بندہ اس کو نہیں کہتے جو نماز پڑھے دینی اس کو نہیں کہتے جو داری رکھے یعنی خالی جی، نماز پڑھنے سے خالی داری رکھ لینے سے خالی قرآن کی تلاوت کر لینے سے گھر کے اندر قرآن کے ڈھیر امبار لگانے سے دینی نہیں بنتا دینی بندہ وہ ہوتا ہے جس کا یہ اعتقاد ہو کہ ہر کام دنیا کا جہاں جہاں شریعت مطالعہ ہم پر لاگو ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے کسی معاملے کا ہو اس کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دینی رہنمائی حاصل کریں اور بعد کے اندر کام کریں ہم پہلے پوچھیں معلوم کریں کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے ادھر اگر جائز کہتا ہے تو کریں گے ناجائز کہتا ہے تو نہیں کریں گے اس اعتقاد اور سمجھ اور عقیدے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو دینی بندہ کہتے ہیں اس کو دینی نہیں کہتے ہر ایک کو ہاں جو داڑھی رکھ لے اور جو بولٹ پاگ رکھ لے اور جو نماز شروع کر دے سمجھ نہیں بات کی آ رہی اس اس رنگ کے اندر تو سہ نیچری ہوتے ہیں اور نیچری لادین ہوتے ہیں سبحان سمجھ نہیں بات کی آ رہی کون کون سی بات آپ کو سمجھاؤں ایک بات ہے سمجھانے کی یعنی ایسی باتیں اللہ کے فضل سے منہ سے نکل رہی ہیں اور نکلتی ہیں کہ اگر اسی کا رخ کر لوں نا تو پھر دو تین گھنٹے پھر اس پر لگ جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ان کو چھوڑ کر سیدھا چلتا ہوں تاکہ اصل مقصود جو اس وقت ہے وہ سمجھا دیں اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی خبردار کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو دینی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں یہ سابی پگڑی والے ہیں ریونڈ والے ہیں فلان ہیں یہ لوگ جی ماشاءاللہ اچھے اچھے رسالے لکھتے ہیں لوگوں کو باطنی گناہوں پر خبردار کرتے ہیں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ان کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو کتنا بڑی کتاب ہے سابی پگڑی والے غیبت کی تباہ کاریاں اس کا نام ہے تو کہ حضرات تو ماشاءاللہ یہ کافی اچھا دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو باطری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں رہ والے ہیں یہ فل جماعت اسلام کو میں کسمیاں کسمن اور حلفن کہتا ہوں حلفن کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کو جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ ثابت بھی کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ وہ رہبر ہیں توجہ ذرا کرنا یہ وہ راہبر ہے جو خود راہدن ہے جو یہ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی شریعت متحرہ کو تبدیل کر کے بگاڑ کر لکھتے ہیں بے شک ان کا یہ فساد اس کتاب کے اندر جو ہے اس پر میں آپ کو ابھی خبردار کروں گا اور میں اس وجہ سے یہ اردو میں لگا رہا ہوں یہ بات آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ جہاں بھی جائے اور جن کے بعد خلاف جا رہی ہے ان کے پاس بھی جائے تو وہ خود سمجھے چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ اردو قومی زبان ہے نا تو کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خود سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ کس کی بات صحیح ہے سبحان اللہ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ گمراہ کن ہیں میں نے ایسے نہیں کہا یہ لین مدین لین لوگ ہیں یہ تنظیمیں تحریکیں یہ اسلامی نہیں ہیں غیر اسلامی لوگ ہیں یہ نام ان کے اسلامی ہے لیکن کام ان کے سب غیر اسلامی ہے ایک کاد ان کا غیر اسلامی ہے ان کا فطر غیر اسلامی ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں جو بات کروں گا پورے حوالے سے اور پورے چیلنج سے کروں گا نالین پاک کے صدقے میں سمجھ نہیں آ رہی پینتی منٹ تین پیسے کافی بات آپ دل جما کر بیٹھے ان شاء اللہ یہ دل دل جمعی کی باتیں ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ آپ دل جما کر بیٹھے اس میں آپ کا دل جمع ہو جائے گا بے شک ہاں مطمئن ہو جائے گا جمعیت خاطر حاصل ہو سبحان اللہ ذہنی انتشار ختم ہو جائے گا بات کو سمجھیں ہاں یہ بڑی ضروری بات تھی جو اب میں نے تمبی کی ہے نا اور پردہ دری کی ہے ان لوگوں کی پردہ دری میں نے کی ہے یہ میرا فرض ہے یہ میرا فرض ہے آگے میں چل کر مزید وضاحت کروں گا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نام لے کر تم نے خود غیبت کر لی یہ آگے وضاحت ہوگی تو آپ پر روشن ہو جائے گی بات سبحان اللہ تو بات ہی کر رہا ہوں یہ حضرت جی ہاں تو یہ کتابیں جو میں غیبت کی تباہ کاریاں نہیں ہیں یہ کتاب کا نام ہونا چاہیے شریعت کی تباہ کاریاں یہ جو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے نا پڑھا ہے جس طرح خود لوگ جو ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہے اتنا بڑی کتاب لکھ کر امت مسلمہ اس کو اتنے بڑے گناہ سے بچانے کی بہت بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچانے کی کوشش نہیں ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ یہ ان کو پھنسانے کی کوشش ہے ہاں جی اور یہ امت مسلمہ کی رہبری نہیں ہے یہ رہدنی ہے ہاں جی اس کا نام غیبت کی تباہ کاریاں نہیں شریعت کی تباہ کاریاں ہونا چاہیے ہم ہاں، ایسے نہیں کہتے کہ دنیا پوری کو چاہیے پوری دنیا کو چاہیے اور لازم ہے دنیا پر جہاں جہاں ان کو علم ہوتا چلا جائے وہ ہمارے پاس رجوع کریں ورنہ گمراہ مریں گے بے بے شک ہاں۔ شک میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے واحد شخص حضرت صاحب اس قوم کی راہبری کے لیے پیدا کیا ہے راز ہے یہ راز خداوندی ہے اس نے ایک ہی شخص پیدا کیا ایسا کہ جن کی برکت سے ہم جیسے چہلوں پر ہم جیسے بیلموں پر ہم جیسے ندانوں پر ہم جیسے بے وقوفوں پر شریعت متحرک کے یہ راز کھل جاتے ہیں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ یہ جاتے ہیں اللہ سمجھ نہیں آ رہی من آنم کے من دانم ورنہ اس کتاب غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے اوپر لکھا ہوا ہے الفاظ تو بڑے اچھے ہیں یہ اوپر جو عنوان ہے بہت اچھا ہے سمجھ نہیں آ رہی ظاہر کا عنوان بہت اچھا, اچھا ہے لیکن اندر کا مکان نیرا بھرا ہوا ہے گند نیرا جہالت سے بھرا ہوا ہے نیرا لانت سے بھرا ہوا ہے اس کا میں نے اتنا نام بگاڑ کے رکھ دیا شریعت کی تباہ کاریاں ایسے تھوڑا رکھ دیا یہ جو تمبی اب میں نے کی ہے یعنی یہ میں اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تکرار کر رہا ہوں آپ کی ضرورتیں باہر پوری ہو چکی ہیں میں بھی اس کے پوچھڑ میں پڑا ہوا ہوں یہ اس کی پوچھڑ میں دم میں نہیں پڑ رہا میں یہ ذہن میں رکھنا الحمد میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کو دنیا پوری میں عام سر عام کرنے والا کوئی نہیں ہے بے شک زیادہ یہ آپ کے لیے تکرار نہیں ہے یہ آپ کا درس اولی ہے پہلا سبق ہے جو ادھر سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا کیوں صحیح دین کو صحیح بیان کرنے کے لیے دین کو حق جس طرح ہے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دین کو سمجھا جائے دین کے اثرار و رموز کو سمجھا جائے دوسرا حالات و واقعات اور زمانے کو سمجھا جائے ہمارے آئمہ کرام نے لکھا ہے جس طرح دین کو نہ سمجھنے والا جاہل ہوتا ہے اسی طرح زمانے کو نہ پہچاننے نہ جاننے والا بھی جاہل ہوتا ہے چاہے مسائل فقہ کے سارے زبان ہی رکھتا ہوا جاہل گر مختار وغیرہ ہماری فقہ کی ہمارے اسلام کی بہت بڑے جو ہے نا دفتر ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے دور کے لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے بات سمجھنا ہے علم نہیں معرفت کی بات ہے اللہ یارف ہو جانتا تو ہے یہ جہان پڑا ہوا ہے یہ جہان ہے فلان ہے نہیں پہچان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہر ہر جزی اور ہر ہر شر فطرے کو پہچانتا تو پھر جا کر کہیں گے یہ معرفت فتح زمانہ رکھتا ہے سمجھ نہیں آئی کتنا باریک بات کی ہے میں نے بولتے نہیں ہو ہاں، کو جاننا ضروری ہے اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دین کو جاننے کے لیے دانا فرنگ ہونا ضروری ہے بے شک سبحان اللہ دانا دین نہیں ہو سکتا جو دانا فرنگ نہ ہو بے شک تمہارا فل اشیا ہو اخبار شہ کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے سکھ کی پہچان دکھ سے ہوتی ہے چھاؤں کی پہچان دھوپ سے ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھدار لوگ کہ نے سمجھدار لوگ کہندے نے میاں اونوں کی پتہ سکھاں دا جنے کدی دکھ نہ ویکھیا ہو اونوں کی پتہ رج دا جنے کدی بھوک نہ ویکھی ہو اونوں کی قدر ہونی ہے قدر اونوں ہی ہوندی ہے جس بندے تے دوسرا بھی گزریا ہوندا ہے ضد والا پاسا اس لیے دوسری جا کے پہچان ہوتی ہے یہی مطلب ہے تو رف الاشیاء اب دادہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تو میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا کیوں یہ کی بات ہاں مارفت کی بات پہچان زمانے کو پہچان دانا دین دانا اسلام وہی ہوگا جو دانا فرنگ بھی ساتھ ہوگا یہ یعنی نہیں کہتا میں دانا فرنگ ہی ہو تو بس دانا دین ہو جائے گا یہ بات دونوں کو جاننا ضروری ہے لہذا یہ لانتی پروفیسر طبقہ جو ہے یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں یہ سہر پادری صاحب یہ فرنگ کو جانتے ہیں لیکن پھر ان پر لانت یہ ہے کہ ادھر اسلام کو نہیں جانتے بے شک بے شک نہیں سمجھ آئی اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ہم آہنگ اور موافق کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اس وجہ سے ان پر لانت پڑ جاتی نہیں سمجھ آ رہی ارے بھائی ایک علم ہوتا ہے ایک عقل ہوتی ہے دونوں کا ہونا ضروری ہے بزرگ فرماتے ہیں علم علم پرندہ ہے عقل اس کے پر ہیں کیا میں کسمیا کہتا ہوں الفن کہتا ہوں اس وقت تارا بجم کا مطالعہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہ یا تو اہل علم نہیں رہے اگر کہیں اہل علم ہے تو اہل عقل نہیں بے شک علم مرغو عقل شیخ فرید فرماتے ہیں جی، جی۔ شیخ فرید فرید الدین فرماتے ہیں علم مرغو صاحب سر غلام رسول شہید کا شیخ الحدیث اس کا کراچی والا آپ جانتے ہیں شرح مسلم وغیرہ طبیان وغیرہ جس نے لکھی ہے وہ اس دور کے اندر اس کے اندر مشابہ آتا ہے ابن تیمیہ کی بے شک وہ بےچارا عقل سے کچھ علم رکھتا ہے کچھ علم رکھتا ہے یہ دین رکھا میرے الفاظ جو ہیں وہ پورے ان شاء اللہ حقیقت کی ترجمانی کریں کچھ علم رکھتا ہے لیکن عقل کچھ بھی نہیں رکھتا بے شک سمجھ نہیں آ رہی بے شک کان کان علم اکبر میں نے ہی یہ ابن تیمیہ کی خامی تھی اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا اور بزرگ فرماتے ہیں ایک رتی علم کے لیے دس مان عقل چاہیے سو مان عقل چاہیے یعنی کیا مطلب عقل غالب ہونا چاہیے علم جو ہے نا توجہ علم کی مثال سمجھو جیسے سرکش گھوڑا اور عقل کی مثال سمجھو جیسے اوپر بیٹھا ہوا سوار سبحان اللہ سرکش گھوڑے کو سوار ہی سنبھالتا ہے سبحان اللہ ہر کسی کا کام نہیں ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے سرکش گھوڑے کو سنبھالنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بہت بڑے بندے ڈول جاتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل و رحمت ہی ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی میری بات بے شک تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے داڑھی رکھ لی اجتماع کر لیا جلسہ کر لیا ڈاکٹر اشرف آصف جلا لیا ہے فلان ہے فلان ہے دین دے رہا ہے یہ دین نہیں دے رہا دین کے نام میں جو کچھ اور دے رہے ہیں ان کو دین کا خود پتہ نہیں ہے یہ لوگوں کو کیا دیں گے ان ان, ان, ان زلیوں نے کتابوں سے لینے کی کوشش کی ہے جی۔ جبکہ دین حاصل کرنے کے لیے شرط کی ہے بزرگوں نے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا سبحان اللہ نظر مجسرہ ہی نہیں دی مجو اندر کو تو بے خبر علم و حکمت در کو تو دی حض نظر اللہ ہمارے قلندر اقبال فرماتے ہیں اے بے خبر تین کو کتابوں میں مت تلاش کر علم و حکمت کتابوں میں مل جاتے ہیں دین بزرگوں کی نظر سے ہے جاتے جی مجو اندر کتب ہے بے خبر علم و حکمت ایسے ملاؤں کو کہہ رہے ہیں اور بے خبر دین کتابوں سے مت دو یار کیسی بات ہے یار بال کے منہ پر داڑھی نہیں ہے اور داڑھی والے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رازوں کو جانتا ہے سبحان اللہ کے منہ پر داڑھی ہے اور یہ راز وہی جانتا ہے جو بے داڑھی انگریز جانتے ہیں بے شک ایسی عجیب بات ہے داڑھی اس کی ہے اور دل فرنگی کا ہے اقبال کی داڑھی نہیں ہے ظاہر انگریز کا ہے دل مصطفیٰ کا دیا یہی وجہ ہے کہ دین کی رمضیں ان کے ایک ایک شیر میں سمجھ آ جاتی بے شک بے شک اور ملا تین تین گھنٹے تقریر کرتا ہے نا تو اس کی تین گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راستے پر تھے تو آج وہ بھی گئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم کوئی بات ہو جاتی سمجھ نہیں آئی آپ ہاں۔ مجھے کہنے لگے وہ داڑھی وہ داڑھی منا سی میں کیا داڑھی منا سی نا دین منیا تو نہیں سی ایمان منیا تو نہیں سی داڑھی منیا سی دین داڑھی منیا سی ایمان منیا تو نہیں سی ظالمہ تو داڑھی بنانا ہے وہ ایمان بنانا سبحان اللہ کہ نہیں تو سر تے پگ سجانا ہے تو سر تے پگ سجانا سجانا ہے دل سمجھ سکا سبحان اللہ تو بھائی بات کو سمجھے اب اب میں غیبت کی طرف آتا ہاں وہ تو بتا دیا علم مرغو عقل بالا کا وہ پھر وہ اس پر علیحدہ موضوع غلام رسول جو ہے نا ملا غلام رسول جو ہے اس پر علیحدہ موضوع لگاؤں ہوگا چیز کا انشاءاللہ وعدہ رہا اس پر ایسا تبصرہ کروں گا اردو میں کروں گا کتاب پر کچھ نہ رکھوں ایسا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ اللہ کہ جو تبصرہ سنیں گے ان کو تو بصیرت حاصل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں تو جو خود جو صاحب تبصرہ ہوگا نا جی۔ یعنی جس پر تبصرہ کروں گا سمجھ نہیں آ رہی جی۔ جس پر تبصرہ کروں گا اس کے پاس جب پہنچے گا تو اس کی اگر بصیرت نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر رد پیدا ہوگی بلا ہے آپ بے شک اس کے اندر اگر بصیرت پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ اتنا ضرور ہے کہ فضیحت کی انتہا ہو جائے گی فضیت رسوائی کو کہتے ہیں کہتے ہیں رسوائی کو فضی حق کی انتہا ہو جائے گی ان شاء اللہ کیا کیا کہوں یار جب تک دین سمجھ نہیں آتا نا بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر حالات واقعات زمانہ دونوں چیزوں کی مارفت صحیح نہیں آتی نا تو انسان دین کی خدمت کرنے کے حال میں بھی دین کی تباہی کر رہا ہوتا ہے کیسی عجیب بات وہ اپنے گمان میں اپنے یعنی سمجھ کے مطابق اپنے خیالات میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں وہ دین کی خدمت نہیں ہو رہتی وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں نا جی، جی۔ آندنے فلانے کی چنگی خدمت کی جی، اس معنی میں خدمت ہے یعنی الٹی خدمت ہو جاتی کرنا فائدہ تھا ہو نقصان جاتا ہے اس کو حماقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حماقت حماقت احمد شخص اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے گمان میں وہ سمجھے صحیح کر رہا ہوں لیکن ہو نقصان رہا ہوں اس کو احمد کہتے ہیں ہومک فی ہے اولاد کے اندر ہومک ہے اس کا یہ مطلب اس کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ کام صحیح کر سکے صحیح سمجھ نہیں آئی بھائی بات یہ ہے اب ان لوگوں کا جو غیبت کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی اردو میں گلا گلا کیا شکوا گلا لیکن کچھ میں ذات اس الفاظ جو یہاں پر چلتے ہیں میں وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجابی کے اندر گلے کو غلط مطلب جانتے صحیح نہیں ہے اس کا لفظ وہ کئی چگلی کہہ دیتے ہیں کئی بدخوئی کہہ دیتے ہیں وہ بدخوئی نہیں ہے حقیقت میں یہ لفظ ہونا چاہیے بدگوئی لیکن وہ بھی پیٹ پیچھے اگر ساتھ لگ جائے گا تو وہ چگلی کہہ دیتے ہیں وہ جی ہے نا میں گل کرتا ہے میں چگلی ہو جانی کسی کی چگلی یہ نہیں ہوتی چگلی اور چیز ہے چگلی کیا ہے اس کو نمیمہ کہتے ہیں عربی میں ہاں جی نمیمت ہونا اس کو غیبت کہتے ہیں عربی میں وہ نمیمہ ہے چگلی یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دے اس کو سنا دینا کہ وہ تیرے خلاف یہ کہہ رہا تھا اور اس کی ادھر اٹھا کر پھینک دینا تاکہ دونوں کو آپس میں لڑا بھیڑا لیا جائے اس کو کہتے ہیں چگلی اب سمجھ آئی ہے ہاں، نمیمہ کا یہی مطلب ہے چغل خوری بھی اس کو کہتے ہیں اور چغلی بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں ایسے شخص کو نمام کہا گیا کیا کہا گیا نمام ہاں تو غیبت جو ہے اس کا معنی گلا ہے اس کے لیے جو لفظ چگلی کا بولا جاتا ہے بدخوئی کا بولا جاتا ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے وہ چگلی نہیں ہے لیکن میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جن جو حضرات غیبت اور گلے کو نہیں جانتے وہ صرف بدخوئی اور چگلی کو جانتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی کا بیان کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی چگلی ہو جائے گی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چگلی نہیں یہ یہ چیز یہ غیبت ہے اور اس کا یہ آکام ہے بہرحال وہی جس کو وہ چگلی سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں تو میں اس کا حقیقی صحیح نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہے غیبت اور گلا ہے بد گوئی ہے پیٹ پیچھے تو اسی بیماری سے ان کو بچنا چاہیے جس کو وہ چگلی سمجھتے ہیں سمجھنے بات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہتے کس کو ہیں بھائی غیبت غیبت غیبت سے بنا غیبت کا مانا پیٹ پیچھے کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خود بیان کیا آپ سے پوچھا گیا سیاح کی حدیث مبارک ہے غیبت کے متعلق تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یقر ہو اجمالن اجمالن کیونکہ صاحب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے بارگاہ رسالت کے جو تلامزہ تھے خدام تھے شاگردان تھے وہ لوگ اتنا رمضے تو جانتے تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رمضوں کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ بات بیان فرما دیتے وہ خود پھر آگے تھے سمجھتے رہتے تھے آپ نے اتنا فرما دیا ذکر کا خاک کا بیما یقرا ہو کہ تیرا اپنے بھائی کی بات کر اپنے بھائی کی اس کا مطلب ہے غیر مسلم کی نہیں ہاں ذمی جو ہے وہ ذمی جو ہے وہ حکمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہر بھی نہیں داخل ہوتا وہ آگے چل کر وضاحت کرتا ہوں سمجھ نہیں آتی ان شاء اللہ تو فرمایا تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا بے ما یکرا ہو ایسا ایسی باتوں کا جو اس کو پسند نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کے منہ پر کی جائے اس اجمال کی تفصیل حضرت امام عارف اللہ محقق کے زمانہ صوفی کامل حضرت امام برکوی یا برکلی رحم اللہ کی کتاب اطریقت قط المحمدیہ نام ہے دیکھیں اطریقت المحمدیہ کتاب ہے لکھا ہوا ہے نا اس کا نام ہے طریقہ المحمدیہ یہ جس طرح کتاب کا نام ہے نا اسی طرح اس کا کام ہے سبحان اللہ اس کا نام بھی اس کا نام اگر طریقہ محمدیہ ہے نا تو یہ بالکل صحیح ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہوا وہ طریقہ محمدی ہے سبحان اللہ جی جی جی جی مسلم اور بخاری میں تو ہے ہاں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت بتا رہا ہوں اس کی حقیقت بتا کر پھر اس کے متعلق احکام بیان کروں گا شرعیت کے احکام تفصیل ہاں شاء اللہ لذیذ ایسی روشنی ہوگی آپ کو کہیں یک جا یہ کتاب میں نہیں ملیں گے سبحان اللہ اور پھر انجام بتاؤں گا کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی پھر اس کا انجام کہ اس کا عذاب کیا ہے اس کی سزا کیا ہے کہ یہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا پڑتا ہے کیا ملتا ہے انسان کو انجام آخر میں ہوگا تاکہ پھر ڈر کر بچ جائے سمجھ نہیں آئی آپ تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ جو کاسی روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا المکتبت الحا کا کے سفا نمبر دو سو انچاس پر دو سو انچاس پر امام برکوی رحمہ اللہ نے جو تفسیر تعریف معنی غیبت کا تفصیل بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے عبارت ہے ان کی وہ ہے یا ذکر مساوی اخی کا المعین المعلوم عند المخفف او محاکاتها وتفہیمها بالید او غیرها من الجوارح على وجه السب والبغض تیرے کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان معین معلوم عند المخاطب کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہے فلاں شخص ہے وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے اس کی برائیاں بیان کرنا زبان سے ذکر کا لفظ ہے زبان سے بیان کرنا اور محاقات یا اس کی بری باتیں جو ہیں ان کی نقل اتارنا کیا کیا کرنا نقل اتارنا فلانا اینج تردا ہے اینج لگڑا ہے اینج ویندا اکھاں اینج کر کے ویندا ہے بولدا اینج دئی فلانا اینج کردا ہی کپڑے اینج پاوندا ہی زبان نال بیان نہ کرے تے صرف نقل کر کے وکھاندا جائے یہ نقل بھی غیبت ہے تفہیم ہاتھ نال سمجھاوے اے اشارے قد بیان کر رہا ہے اس کا قد چھوٹا ہاتھ نال ترک نال آ کے ایڈا سارا کر اکل جی میں وہ سارے گئے سمجھ آئی اور غیر من الجوارح اکھا نال سر نال اشارے کر کے دس دے بہرحال اگلے دفتے کسی دا عیب کسے رنگے چی ظاہر کرنا سمجھ نہیں آ رہی یہ ناچیز کے اب سیدھے سادھے الفاظ ہیں کسے کے عیب کسی کے عیب کسی مومن کے عیب یا جو بعض احکام میں مومن کے حکم میں ہے مزمی اب سمجھ آ رہی ہے اس کے عیب پیٹ پیچھے بیان کرنا کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا ان کو چاہے اشارے کے ساتھ نقل کے ساتھ زبان کے ساتھ سب اس میں آ گیا لیکن گالی مقصود ہو یعنی اس کا ایب ایب محض ایب ہی ظاہر کرنا مقصود ہے یہ سب ہو جاتا ہے اس کو سب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سب مقصود ہو ہاں جی اور غضب مقصود ہو یہاں پر انہوں نے اللہ مجید سب البغض لکھا ہے بگ سے ہو نفرت ہو یہ ہوتا بھی زیادہ تر ہے بندہ غیبت گلے کرتا ہی اسی کیا جس کے خلاف نفرت ہوتی ہے نا دل میں تو اس کے بندہ بیان کرتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ہاں محبوب کے تھوڑے کرتا ہے جس سے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے یار میرے دل چنگا ہی نہیں لگتا جی چنگا نہیں لگتا تو ہوں شروع ہو جانا انہیں جو ہونا ہے منہ چکی جانا بل بغض اچھا جو میں نے پڑھا در مختار شریف کے اندر اور تنویر الابصار شریف کے اندر یہ تنویر الابصار در مختار کا متن ہے ہمارے انفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان نمل غیبت لو ذاکر مساوی اخی ہے اللہ وجہ اتمام علا وجہ الغضب یورید السبا وہاں پر ہے یہاں پر غضب کے لفظ غضب غصے میں آ کر محل اس کی برائی بیان کر دینا برائی کا جو اظہار کر دینا کسی بھی رنگ میں غضب غصے سب عیب یہ مقصود ہو محل یہ لگانا سمجھ نہیں آ رہی یہ حقیقت کو ذہن میں رکھنا کہ کسی کے عیبوں کو کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا توجہ کسی کے عیبوں کو جو اس میں ہے یہ بھی شرط ہے اگر نہ ہوں تو ظاہر کر رہا ہے بیان کرتا ہے بیان کر رہا ہے پھر اس کو بہتان کہتے ہیں اس کو غیبت نہیں کہتے سمجھ نہیں آ رہی اگر کسی کے عیب بیان کیے جائیں ایسے کہ جو اس کے اندر موجود ہیں تو پھر غیبت ہوتی ہے اگر پیٹ پیچھے ہو جنو آنے آنے کنڈ پچھو جنو تو پھر وہ کرنے کے ارادے محض خدم کے گسے کے ارادے لال محض مخت نفرت دال مخت نفرت کی وجہ نہ کوئی مقصد نہ ہو تو پھر جا کر یہ غیبت بنتا ہے سمجھ نہیں آئی ایب ایسا جو موجود ہو اس کے اندر پایا جائے بیان کس سراتے سے غضب ایب جو ایب صرف ایب لگانا تاکہ اگلے کی نظر میں وہ گر جائے سمجھنی بات کیا ہے صرف یہ ہو بغض کی وجہ سے غصے کی وجہ سے یہ کام کرنا اور ہو بھی پیٹھ پیچھے منہ پر نہ ہو اب وہ عیب چاہے اس کے مال کا ہو چاہے اس کی جان کا ہو چاہے اس کے لباس کا ہو چاہے اس کے قد کا ہو چاہے اس کے کردار کا ہو چاہے کوئی ہو سمجھ نہیں رہی اگر کپڑوں پر عیب رکھ لیا اس کی گاڑی پر رکھ لیا اس کی گاڑی ایسی ہے تو گاڑی اچھا یہاں ناچیز کو جو سمجھ آتا ہے نا کہ غیبت کے زمرے کے اندر غیبت کا جو ساتھ بتایا کہ اس کا سبب عیب ہو سب ہو غضب ہو بغض ہو اس کے ساتھ ناچیز کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ بھی اضافہ کر لیا جائے تو ضروری بہتر ہے بلکہ ضروری ہے یہ استحکار اور حکارت کے لیے لیکن وہ میرے خیال میں سب کے اندر آ جاتا ہے وہ سب کے اندر آ جاتا ہے ہاں، استحکار اگر استحانت مقصود ہے استحکار مقصود ہے اس کو عقیر مذاق کا بھی ارادہ ہو سب اس کے اندر آ جائے گا سب جزیر میں رکھنا یہ وہ ہلاکتیں بیان کر رہا ہوں جن کے جن کے جن کو نکالیں گے نہیں تو نجات نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ دعائی خدا اور آگے مزید بتاؤں گا جب احکام بتاؤں گا اس کے اندر تو یہ ہے کہ عام لوگ جس طرح کہہ دیتے ہیں نا وہ ایک کیڑا گلا ہے اس سے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خدا کے حرام کیے ہوئے پکے یقینی کام کو حرام ہی نہیں سمجھا یہ یہ طریقہ محمد سے آپ کو سناؤں گا ابھی ابھی سناؤں گا عبارت پڑھ کے سناؤں گا یہ کتنا بڑی لانا ایمان سے بتانا یہ خبردار کرنا ضروری تھا کہ نہیں تھا میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں میں جو بھی بیان کرتا ہوں نا اس وجہ سے کم از کم یار اللہ تعالیٰ ایک تو فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بات سیدھی کرو تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے سبحان اللہ تو میں کہتا ہوں یار سیدھی بات اگلے کو سمجھا اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم کر دے گا تجھے اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا تو میں اپنی اصلاح سب سے پہلے مقصود یہ رکھتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے کیونکہ مجھے الحمد اپنے عیب نظر آتے رہتے ہیں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ خرابی تیرے اندر ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ جب خرابی اپنی محسوس ہوتی ہے تو پھر ندامت بھی ہوتی ہے پھر اللہ سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ یہ یہ جو ہے یہ جو کام ہے نا ان ان لانتی اندر کی خرابیوں سے نکلنے کا یہ اللہ کے فضل اور مدد کے بغیر نہیں ہوتا بس یہ وہی کر سکتا ہے کیونکہ یہ نفس کا اپنا مسئلہ ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان وہی ہوتا ہے مجاہد اللہ اقبال کہتا ہے نا وہ کہتا ہے ارے پہلوان وہ کافر سے کافر سے جنگ جیتنا وہ کہتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے ارے اقبال کیوں وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کافر مردہ ہے تو لاکھوں مردے کھڑے ہوئے ہیں اگر تو وہاں سے جیت کر آ جاتا ہے تو یہ کمال نہیں ہے کیونکہ مردوں سے لڑ کر آ رہا ہے اقبال کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے مومن ہے زندہ لہذا اپنے آپ سے جب جیتے گا تو پھر تو غازی شمار ہوگا سبحان اللہ حقیقت میں اسی وجہ سے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے آپ سے جیتنے کو جہاد اکبر کہا ہے اپنے آپ سے لڑنے کو جہاد اکبر الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر والی بات نہیں ہے نہیں بہرحال یہ بحق شعب علیمان سمجھ نہیں آ رہی بات کی سبحان اللہ ہم جامع الصغیر میں بھی آئے رہے جمع الجوامع کے اندر امام سے کنز العمال کے اندر جہاد الکبر بھائی سمجھ آئی ہے نہیں آئی کیا وقت ہو گیا دیکھو نماز پڑھیں نماز کے بعد ہاں، یا اس کے وہ جو ہے نا ہاں نہیں وہ یہ موضوع میں نے موضوع جو ہے نا نہیں جی میرا پھر لین بدل جائے گا میں پہلے جی پورا کروں گا پھر کہیں جاؤں گا کیونکہ ذہن میں جو باتیں آ جاتی ہیں جب ذہن کی توجہ ہو جاتی ہے نا کسی طرح وہ پھر پھر ہاں خالی سے نقصان ہو مطالعہ ضائع ہو جاتا ہے تازہ تازہ مطالعہ ہو باتیں ذہن میں روک لیں دوبارہ شروع کر دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناچیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی صلاح ہو جائے اپنی صلاح اور دوسروں کی یہ دو مقصد رکھتا ہوں سامنے جس کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں ہماری پہلی کوشش اعتقاد صحیح کرنا ہوتا ہے کفر مخالفت پیدا کرنا ہوتی ہے بات کو سمجھنا یہ جو موضوع اس طرح کے میں لگاتا ہوں عملی اصلاح کے عملی اصلاح کے جو موضوع میرے ہوتے ہیں وہ اپنوں کے لیے ہیں اپنوں سے مراد جو ہمارے بیان فکر کو ہمارے بیان کردہ دین کو مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جو نہیں مانتے وہ ہمارے غیر ہیں مخالف ہیں میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ کر اور یہ عملی باتیں کروں ان کا تو اعتقاد خراب ہے جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے لیے عمل کی اصلاح کرنے والا تو بیوقوف ہوگا لاکھ عمل کی اصلاح کرو جب تک اعتقاد سے نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دیتا اس وجہ سے ناچیز نے جو عملی اصلاحات کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب اپنوں کے لیے ہیں یعنی ان کے لیے ہیں جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو سچا مان لیتے ہیں بات نہیں سمجھ آئی اور جو باقی موضوعات ہیں اعتقادی وہ مخالفین کے متعلق وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھنا سمجھ آئی نا یہی تو مسئلہ ہے یہ جتنے مبلغین اپنے آپ کو کہتے ہیں مبلغین کیا ہیں یہ محبت یہ ان جاہلوں کو اتنی تمیز نہیں ہے میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اکبر اللہ بادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یا غفر اللہ اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں غفر اللہ وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا کہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ نظر سے یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اندر اور حقائق معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامعین جو ہیں ان کے ذہن دل دماغ افکار کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کے ذہن دل دماغ کے متعلق کلام کی جاتی ہے اگر خرابی اعتقادی ہو اور عمل کی اصلاح کرتا رہے تو لانتی بے وقوف ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بیان اس کا سب رائے گا جائے گا ہے ہاں جی اسی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں ہاں جی خود یہ خود بادقیدہ بادقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ہاں جی ان کو اپنے ایوب کا پتہ نہیں چلتا اللہ کا فضل ہو تو اپنے ایبوں کا پتہ چلتا ہے جب اپنی اصلاح ہوتی ہے پھر اگلے کی اصلاح بندہ شروع کرتا ہے جب اگلے کی اصلاح شروع کرتا ہے پھر اس کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے جیسے طب کے مکان طب کے میدان کے اندر حکیم جو ہے وہ پہلے موٹی بیماری پکڑتا ہے پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی وہ کہتا ہے یار چھوٹی کو بعد میں خیر پکڑ لیں گے لیکن موٹی ضروری ہے ایک آدمی کو کینسر ہے اب اس کی نزلے کی بیماری یا بخار کی بیماری کا علاج شروع کر دے تو وہ بے وقوف مارنے والا ہے اس کو مراد اصل تو اس کو سوچ بڑی بیماری کا سوچ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح یہ روحانی طب ہے یہ روحانی طب ہے ہاں العلماء و طباء الدین حدیث میں آتا ہے جامع الصغیر کے اندر بڑا سال جامع الصغیر امام سیوتی کے اندر و اطباء الدین اور علماء سے وہی مراد ہیں جو علیہ السلام کے وارث شرعی شرعی علماء شرعی علماء مراد ہیں عرفی نہیں لوگوں تو لوگ تو کس کو پتہ نہیں کس کو اس کو کہہ دیتے عالم جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو عالم سمجھ جاتے ہیں لوگوں کو کیا ہے لوگ تو بے وقوف شرعیت متحرہ جس کو عالم کا ہے شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث امبیا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی وراثت جس اور انبیاء کی وراثت ان کا دین ہے اور ان کا وارث پھر وہی ہوگا جو ان کے دین کے سمجھتا ہو لوگوں کو سمجھتا ہو حوالے زمانہ کو سمجھتا ہو ادھر دین کو سمجھتا ہو پھر اس کے اندر خیانت مت کرے ہم کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر دین کو بیان کرے دین کے بیان کے اندر خیانت نہ کرے وہ ہے نبیوں کا وارث وہ ہے شریعت میں عالم ورنہ لوگوں میں عالم تو پتہ نہیں کیا کون ہے جو فدو ہیں زمانے کے وہ بھی شیطان جو بدترین لوگ ہیں لانتی ترین ہیں راہ ہیں ڈاکو ہیں راستہ ہے خدا رسول کے دین کا راستہ مارنے والے ہیں الٹا وہ بھی لوگوں کی نگاہ کے اندر عالم ہے جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علماء سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے اتنا بے وقوف ہے اندر میں نے پڑھا ہے گنا ایک گنا لکھا ہوا ہے کبیرہ تو قرا علما فاسق جو ہے بدکار بد عقیدہ تو جہاں رہے بد عقیدہ نہیں بد بد اعمال جو ہیں ان سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گنا امام ابن حجر حضر ہے تمہیں مکی رحمہ اللہ نے کے اندر شمار کیا بتاؤ لوگوں کا کیا ہے کسی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے در مختار تو انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام نام جو دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں بس جی ٹھیک ہے جی جی دعا ایسا ہی صحیح آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اگر میرے غلام ہوتے اگر میرے تو غلام رکھنا بھی نہ کرتا میں سب کو آزاد کر دیتا سید سید ماں محمد رحمہ اللہ فرماتے مختار اچھا اب بات سمجھو میں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ چاہے چیز بات دین کی ہو یا اگلے کی دنیا بھی ایب دینی ہو یا دنیا بھی اس کے اندر ہو یا اس کی کسی چیز کے اندر جس سے وہ جس کا جس عیب کا ذکر پیٹ پیچھے وہ پسند نہ کرے اگر وہ ایسا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ مطلب پیچھے پیٹ پیچھے بھی یا منہ پر بھی کرو تو پرواہ اپنا منہ پر کرو تو پسند وہ کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس بات بیان کرنے سے تو پھر تو کوئی بدنی ہوگی اس کی اگر پیٹ منہ پر کرو تو برا کرے برا سمجھے وہ چاہے دنیاوی عیب ہو چاہے دینی عیب ہو کسی طرح کا تو وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا اس پر عبارت سنیے المحمدیہ کے اندر صفحہ نمبر دو سو اکاون سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اے علم ان اور آدیش و مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے واضح طور پر اسی پر عادی سے مبارکہ کچھ پیش کر دیتا ہوں ہاں جی بولتے نہیں ہو علم ان الغیبت تعم ذکر ہو بدین ذکر ہو دنیا لاکی یشکرا معرفت المخاطب ہاں مخاطب اس کو جانتا ہو جس کے بعد جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ واقف ہی نہیں ہے کیونکہ اصل تو بات یہ ہے نا غیبت کرنے سے مومن غیبت کرنے سے کیوں روکا گیا اتنا سختی کے ساتھ تاکہ کسی مومن کی عزت جو ہے خراب نہ ہو اصل مومن کی عزت کا تحفظ مقصود ہے ہاں ہم کیا جانے یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اندر یہ خرابیاں جب تک دور نہیں ہوں گی پھر اللہ کے عذاب کے مستحقی رہیں گے ذہن میں رکھنا مولانا نذیر صاحب اسنن ابن ماجہ شریف نیچے اسنن اور سات الجام اور کبیر یہ نسخہ جو پڑا ہے نا ارناؤت والا بولے اس کی آخری جلد جلدی کرو آخری اور اس سے پہلے دونوں جلدی کرو جلدی سمجھ نہیں ہے بات کی مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ یاد کریں گے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے بس میں کوئی مام وقت نہیں ہوں کوئی نوز بل کوئی بس میں اب یوں کرے یعنی یوں سمجھیں آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی اصلاح کے یا اصلاح مقصود ہے یا اپنی مغفرت مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری مغفرت فرما دی یہ مقصد ہے میرا سمجھ نہیں آئی تو فرمایا علم ہاں ہاں تمہیں مومن کی عزت کے متعلق اچھا، مولانا ادھر کو بیٹھے ہو عمر صاحب ہمارا کہاں ہے عمر صاحب حضرت وہ رسائل ابن عابدین تو لانا ذرا اس کے اندر ایک واقعہ پڑا بزرگ کے متعلق میں آپ کو سناتا ہوں اس سے بہت ضروری ہے مومن کا احترام میں اسی حق میں ذہنی طور پر ہوں عملی طور پر نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر ہوں ویسا ذہن یہ رکھتا ہوں یعنی اعتقاد میں یہ بات ہے مومن کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ملوز رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہے نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے یہ ہمارے یہ پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن مال شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑھو سجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑ رہے ہیں کہ قرآن مار پر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی پھر میناریاں بن رہی ہیں فلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب وہ خریدی ہے امام محدث سے کثیر رحمہ اللہ کی کتاب الحکام الکبیر سمجھ نہیں آئی اس کے اندر پتہ نہیں کتنی حادیث سے مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور مرفو حادیث سے بھی پڑھی تھی ایک موقف جو اپنا ایک حضرت موقوف رواج تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد میں مسجد پر کنگرے لگے ہوئے آپ نماز آپ نماز میں شریک نہیں باہر نکل گئے کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مسجد کو بنانے والا کون اس کو کہو یہ گرا دے یہ کنگرے گرا دے یہ تو جیسے کافر اپنے بت نصب کرتے ہیں عبادت پوجا پاٹ کے لیے تم نے وہ کر رکھا ہے کمال ہے اس کی کیا ہے یعنی مساجد کو سادہ رکھتے تھے وہ لوگ جو خرچ ہوتا تھا دین پر دین پر کیا مطلب اللہ کے بندوں پر خرچ تھا یہ منافقت شمار ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر پر خرچ ہو اور اللہ کے بندے مرتے رہیں مومنین تڑپتے رہیں ان کی ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور وہ ضرورتیں جو ہیں وہ پڑی رہیں پوری نہ ہو وہ پریشانی میں وہ رہے کبھی وہ عزت بیچنے پر ہو کبھی کسی کے ساتھ فراڈ چکر بازی کرنے پر آ جائے کبھی کسی پر کسی گنا پر آبادہ ہو جائے اس کا خیال نہ رکھنا اب مساجد پر دیکھ لے ٹائلیں لگ رہی ہیں یہ یہ ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر سنوارنا ہے ارے بھائی یہ خدا کا گھر یہ خدا کا گھر نہیں یہ خدا کی عبادت کا گھر ہے ایک ہے خدا کا گھر وہ تو ذاتی بے گھر ہے وہ تو ذاتی بے گھر ہے اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے کعبہ اور مساجد اس کی عبادت کا گھر ہے اور اللہ کے مومن کا دل یہ اس کی یاد اور اس کی معرفت کا گھر ہے یہ اس کی معرفت کا گھر ہزارہ کعبہ یک دل مثلا بھی رومی میں فرماتے ہیں مولا روم ترجمان حقیقت تمہاری فق ہم فرماتے ہیں آج ہزارہ کعبہ یک دل بہتر مومن کا دل ہو کافر کے دل کی بات نہیں ہوتی مومن کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ جانتے تھے وہ کیا لوگ تھے ہیں یہ فقرا لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے سادی شیخ سادی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحم اللہ بزرگ طریقت وجود خدمت خلق نیس و سجادہ نیس فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلق خدمت یعنی شریعت کے مطابق یہ نا سکولیوں والی خدمت ہاں یہ دونوں طرح کی خدمت کرتے ہیں ہاں، آپ کو معلوم ہے الٹی خدمت بھی کرتے ہیں دوسری بھی کر لیتے ہیں دوسری جب کرتے ہیں ان کا مقصود اصل الٹی ہوتا ہے ہاں، پھر وہ تو خدمت کیا ہے وہ تو خدمت نہیں لانت ہوتی ہے ان کی ان کو خدمت کہنا ہی آرام ہے ہاں، وہ دجال کے بچے دجال ہوتے ہیں دجال کیا خدمت کرے گا ان کو چھوڑو ان کا انسانوں میں جب جب میں بات کر رہا ہوں اسلام مسلمانوں کی انسانوں کی ان اس طبقے کو شماری نہ کیا کرو آپ کا ادھر زین جانا نہیں چاہیے زین نہ ہاں وہ انسانوں اور مسلمانوں سے باہر لوگ یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا ذہن سور کی طرف چلا جائے آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے تو یہ تو آپ کے ذہن کی انتہائی ماقت ہوگی اتنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا کہاں انسان اور کہاں ایوان کہاں درندہ سمجھے ہری بات اس وجہ سے یہ گنتی میں ہے ہی نہیں یہ شمار میں ہی نہیں ہے انسانوں کی شمار میں ہی نہیں ہے ہاں ان لوگوں کا ذکر اب بات جب میں ان کا ذکر کروں گا پھر نام درد کروں گا ان کو ہاں یہ ذہن میں رکھنا جب ان کی باری آئے گی یا آتی ہے تو میں نام درد کرتا ہوں کروں گا پھر آپ گھبرائے نہیں یہ نہیں ہے کہ میں اشارے کنارے میں بولوں گا نہیں اشارے میں کیا بولیں رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹے کون سی جلدی ہے یہ ہاں۔ ماجمالک ماسنک اچھا تو یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو مال لاکھوں روپے لگتے پہلے پھول بوٹے یہ وہ کیا ہے جو قرآن پاک رکھا ہوا اس وہ سیدھا ہونا ہے اس نے ختم ہونا ہے آپ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں حق بنتا تھا کہ سادہ بناؤ جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے لیکن خل کے خدا پر کیونکہ نفس ان کو اجازت نہیں دیتا نفس متکبر ہوتا ہے نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے ہاں یہی تو راز ہے تو ادھر لگتا ہے مزا لے کے انسان پر لگے یہ لوگوں کی یہ بھی نفس پرستی میں آ جائے گا ذہن میں رکھنا یہ ہمارے دوست لوگ جو اس طرح قرآن مال بنا رہے ہیں میں ہوں میں اس پر خوش نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا سادہ بناؤ جو مقصد ہے قرآن کو محفوظ کرنا تاکہ بے ادبی سے بچ جائے یہ اوپر کیا کرتے ہو تو لبا پڑھ رہے ہیں کسی کو کتاب لے کر دو طلباء پر خرچ کرو دین کے مدارس پر خرچ کرو جو دینی مدارس تمہارے کھلے ہوئے ان پر لگاؤ طالب علم کو ایک ٹوٹی قلم دینے والا دوسرے ماں کام پر لگاتا ہے جتنا پیسہ لگا تو اس سے یہ زیادہ زیادہ آپ رکھتا ہے احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے مراسب کا پتہ نہیں ہے ایک کام عام ہوتا ہے اس سے کم درجے کا اس سے کم درجے کا بات نہیں سمجھ آئے تو لبا بیچارے پاس یہاں پر پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں جہاں جہاں کوئی ہیں ان کا خیال رکھنے کی بجائے اگر تمہیں اللہ راضی کرنا ہے تو دل راضی کرو مومن کا یار وہ میں بات بیان کر رہا تھا میں نے غالباً یہ بات پڑھی تھی حضرت شیخ المشاہ چشتیہ ہمارے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی رحمہ اللہ کی کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے ہاں رمضان کا مہینہ کہتا ہوں نفلی روزہ رکھا ہوا تھا نفلی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا کسی نے نا مائی نے آپ کی دعوت کی آپ نے روزہ توڑ لیا اس نے پوچھا حضور کیوں فرمایا یار دل توڑنا گوارا نہیں کیا میں نے کہا روزہ توڑ لے تو نفلی ہے چلو پھر رکھ لوں گا کوئی بات ہم دل توڑنے پر رہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھیوں سے بہت مجھے شکایت ہے جہاں سے کوئی مجھے ملتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے جی فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ جاتے فلاں فلاں یہ کیا میرے ساتھ اور دوست دوست یعنی یہ اس فکر میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی میری بات کی یار اب ذرا ایسے میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا پلٹی دنیا ہوگی یہ کابے کی طرح پیٹ نہیں کرتے اور مومن کی پرواہ نہیں کرتے اس کو ذلیل کرنے پر زور ہے اور اس کی عزت بنانے پر زور ہے یہ صحابہ کی روش نہیں تھی خدا رہا یہ ہمارے اسلاف کی روش نہیں تھی صحابہ کرام کی یہی عظمت تھی تو قرآن مجید پر سونا لگانا چاہتے لگا سکتے تھے یار لیکن سونا انہوں نے خلق خدا پر خرچ کیا ہے مومن ان پر خرچ کیا ہے اور قرآن مجید رسول اکرم نے ان کا کا اس اہتمام اتنا نہیں کیا کیسی عجیب بات ہے آقا نامدار نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی قدرت نہیں تھی کون سی طاقت نہیں تھی لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندوبست نہیں کیا قرآن لکھا ہوا ہے کہیں جناب پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے کہیں چھڑیوں پر لکھا ہوا ہے اور جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت انسان پہ خرچ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئی آپ دین پر خرچ ہو رہا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے اس کی برکت تھی کہ دین ہر طرف آج قرآن مجید پتہ نہیں کتنے رنگوں میں چھپتا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ اس کی تعظیم ہے ہاں جی چھپتا سونے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لکھے ہوئے لیکن ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تعظیم مقصود نہیں ہے لانٹیوں کی وہ جو لکھ کر رکھا ہوا ہے اتنا خوبصورت وہ ایک نمائش بنا رکھا ہے وہ عجائب گھر کے اندر جس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں سجا کر وہ عجائب گھر تکبر کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ نہ مراد ڈال رہا ہے یہ یہ عزت نہیں ہے قرآن کی قرآن کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کے حکام تو سب اس پر عمل کرو مانو پہلے مانو پھر عمل کرو عمل لوگوں کو یہ خل کے خدا کے ساتھ جس طرح کے دوستی اور کا درس دیتا ہے اور جن جن انسانوں کی یہ خدمت کا درس دیتا ہے ہاں جی جن پر رحم دلی اور شفقت کا درس دیتا ہے ان کے ساتھ شفقت رحم دلی مہربانی دوستی سے پیش آؤ یہ قرآن کی خدمت ہے اصل اس کے برخلاف یورپ والے قرآن کی تباد کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یورپ والے یار کیسے جی بات ہے یوز سارا یہ عرب میں کتابیں چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت آ رہی ہیں لیکن قرآن کے احکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان کو ان کے قریب نہیں بیٹھنے دیتے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا سمجھ نہیں آ رہی کس میں پڑھا وہ بڑے والا یار لیا یہاں نشان وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا بس باب الفتن کے وہ اتنے جڑا ابن ماجہ شریف جلدی کرو اچھا خیر اس سے کیا بتاؤں یہاں اس میں آ جاتا ہے اب اسی کے اندر موجود ہے میں بتا دیتا ہوں رسائل و ابن عابدین ذرا توجہ سے نا ہاں جی توجہ میں کرانا چاہتا ہوں ہاں جی اس کے اندر جناب یہ دو سو چوراسی سو یہ جناب نا انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے ہاں یہ آ گیا جی بات یہ دو سو بیس سفے پر ہے کتنے سفے پر یہ رسالہ ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا سل الحسام الہندی لصفرت مولانا خالد ان نقش بندی سل الحسام الہندی نصفرت مولانا خالد ان نقش بندی عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں عارف باللہ عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا خالد نقش بندی اللہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا تنا اور ذکر خیر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا اور شامل ہندی یہ لکھا تھا ان کے خلاف ان بزرگوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہوگی اس کے خلاف آپ نے یہ تلوار جو ہے نا سونپ لی اب سمجھ آئی کہ نہیں تو آخر میں پہلے اس شخص کا رد کیا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہوگی جس نے پھر آگے آل خاتمہ دو سو اٹھارہ صفحے پر خاتمہ کا عنوان دے کر ان کے حالات مختصر بیان فرمائے ہیں لکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کتابیں پڑھی پڑھ کر فلاں ہیں عرب کے تھے وہ کہاں کے تھے اور یہ جناب جی نا ٹھیک ان کا نصب شریف جو ہے نا شیخ خالد نقش بندی رحمہ اللہ کا نقش بندی بھی تھے قادری بھی تھے سوروردی بھی تھے کب روی بھی تھے چشتی بھی تھے تمام سلسلے رکھتے تھے تو آپ کے نا یہ ہے جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن کا جن تک ان کا نصب پہنچتا تھا وہ پیر میکائل سرکار سے صاحب الاصابع الست کرد قوم ہے عرب کے اندر عراق میں کرد کردی لوگ تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب الست وہ مکا حضرت میکائل جو تھے رحمہ اللہ ان کو چھ انگلیوں والا کہتے تھے وہ اس وجہ سے چھ انگلیاں تھیں ان کی تلکتن تو آگے یہ خیر یہ حضرت فرما رہے ہیں بات سمجھ نہیں آئی ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے پڑھتے پڑھتے پھر اللہ تعالی کے بندوں کی تلاش میں نکل پڑے یا مدینہ شریف پہنچ جائے کہاں پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ تو میں تلاش میں رہتا تھا کو کو اللہ کا بندہ ملے کو نصیحتیں کرے کو باز کی چند باتیں کرے اور میں پھر ان پر عمل کروں میری زندگی سنور جائے اسی کوشش میں تلاش میں رہتا تھا میں نے ایک یمنی شخص عالم عامل صاحب استقامت تھے سب کچھ تھے ارے بھائی ان سے ملاقات کی یمنی شخص بزرگ تھے وہ چند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی ان میں سے ایک تھی لا بادر فی مکہ تبل انکار علامہ ترا شریعہ انہوں نے مجھے فرمایا جو نصیحت کی مولانا نذیر صاحب یہ توجہ کرے اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی کہ یار مکہ شریف جب جاؤ نا مدینہ شریف میں آؤ اگر جب مکہ شریف جاؤ گے تو بظاہر اگر کوئی کام کسی بزرگ کا جو تمہیں نیک سالے ہونے کے آثار جس پر نظر آتے ہیں آثار صالحین جس پر نظر آتے ہیں اگر مکہ شریف کے اندر ایسے شخص سے کچھ ظاہر شرح کے خلاف نظر کام نظر آئے نا تو جلدی سے انکار نہ کرنا فوراً یہ نہ کہہ دینا یہ کی کر کے بیٹھا ہے کی ہیں نہ انتظار کری خاموش رہنا جلد بازی نہ کرنا بڑے تصبت کے ساتھ پھر تم پر وہ حکمت ظاہر ہو وہ کر دے یا تم نے پوچھنا ہے تو بڑے طریقے سے پوچھنا بہرحال جلد بازی نہ کرنا انکار کے اندر سمجھ نہیں آ رہی لا تبادر فی مکہ تھا بل انکار علامہ ترا ظاہر خالف الشریعہ فلما وصلت الى الحرم المکی وانا مصمم على العمل بتلك النصيحه البديعه بکرا توم الجما الحرم کمن خادمہ کمن الدلائل دلائل نہ شریف گیا مکہ شریف میں جس طرح جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں لے جاتے ہیں اسی طرح میں ہو گیا جیسے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کو نذرانہ پیش کرنے آیا ہوا ہوں پہنچ گیا کعبہ شریف میں کعبہ اکرا دلائل الخیرات شریف وظائف کی کتاب ہے امام جزوری رحمہ اللہ کی مشہور ہے یہ ذرائع تو راج الحتن سودا علیہ زی العوام یہاں پر زی زال کے ساتھ لکھا یہ غلط ہے زی العوام زی العوام میں ایک شخص میں نے دیکھا سفید سیاہ داڑی شریف تھی ان کی اور عوامی لباس میں ملبوس تھے جس طرح کے عام جٹ دیسی طبقے کا ہوتا ہے جیسے حضرت صاحب ہمارے پھرتے رہتے ہیں درویش لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں وہ نمایاں شکل نہیں بناتے پہچانے جائیں نا انگوشت نما انگوشت نما ارے بھائی ہاں انگوشت نما جو ہو نا وہ لباس نہیں کرتے وہ کام بھی نہیں کرتے ایسے تو وہ پیٹھ جو ہے نا وہ کر کے بیٹھے ہیں یہاں پر ہے الشاد روان بابا جو الیہ من غیر حائل شاد روان شاد روان کا لفظ ہے میرے ذہن میں نہیں ہے استمانہ لیکن جو مجھے شاپ و سباق سے معلوم ہوتا وہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے کعبے کا کسی حصے کا کوئی نام ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بات کو سمجھنا اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں فہد نفسی میرے دل نے یہ کہا کہ یار یہ شخص کعب شریف کا ادب نہیں کر رہا پیٹ کر کے کعبے کی طرف بیٹھا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو جھڑکا بھی نہیں مجھے نصیحت یاد تھی کہ یار جس کو سالے ادھر سمجھو نظر آئے تو انکار پر جلد بازی نہیں کرنا بات سمجھ نظر بس اتنا میرے دل میں تھا تو مجھے کہنے لگے یا ہاضا اما علم تھا ان حرمت حرمت المؤمن عند اعظم من فرمانے لگے او شخص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کی عزت اللہ کی نزدیک کعبے سے زیادہ ہے میں اس وجہ سے تیری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ یہ بھی مومن ہے اور مومن بھی عام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسے پھر رہا ہے اس کی تلاش میں ایسے پتنی ٹھوکرے کھا رہا ہے کہاں کہاں پر پھر رہا ہے یہ طالب المولا ہے کہ صحیح مومن ہے تو فرمانے لگے میں توجہ اما سمع فلماذا تعترض على استدبار الكعبه وتوجهي اليك اما سمعت من فی المدینہ مدینہ علیک میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے پھر ساتھ ہی فرمایا وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نصیحت کو بلا دیا تم نے شاہ خالد نقش رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے باتیں مدینہ میں ہوئی تھی یہ یہاں کہہ رہا میرے دل میں خیال اٹھتا ہے یہ پہلے بتا رہا سمجھ نہیں آ رہی فلم اشوک کا الاولیاء وقد تسر بالا بے امسال لحاظ اتوا رحان فن کبب تو اللہ یدہ ہے العفو وان يرشدني بدلالته الى الحق فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے کوئی اللہ کا لیکن یہ یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا ہے ہاں، سیفیوں کی طرح ہوتے <laughs> وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتے نا ولی ادھر بیٹھ رہا کدھر جا رہے ہو کرنا ہے تو ادھر آؤ دجال ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دجال ہیں وہ ولی تھا کہ عوام کے لباس میں پھر رہا ہے کپڑے وضع کتا سنت کے یعنی عوام سے مراد یہ فاسق فاجر لوگ تھوڑے ہیں یعنی جو عوام کے لوگ نیک ہوتے ہیں مطلب ہے جو کم از کم ظاہری اپنا ظاہری وضع شرح کے مطابق رکھتے ہیں لیکن کپڑے وغیرہ جٹ دیسی طبقہ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے سادے رہتے ہیں تو سادگی کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں تاکہ یہی سمجھے ہمیں سارے لوگ کہ یہ ہمارے ساتھ کا ہے یہ خیال ہی کسی کو نہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے وہ اتنا چھپاتے ہیں اور جو دجال ہیں وہ دور سے بلاتے ہیں یہ دجال ہیں یہ کیا ہے خیر بات کو سمجھو آپ فرماتے ہیں فن کبب تو اللہ یہ ہے میں تو ان کے دونوں ہاتھوں پر گر پڑا چومنے کے لیے معافی مانگی اور سوال کیا کہ حضرت کوئی حق کا راستہ آگے دکھائیں میں اسی لیے پھر رہا ہوں فقال علی فتوحو کا لا یقون فی دیار فرمانے لگے تیرا حصہ ادھر نہیں ہے عرب میں ہندوستان میں پڑا ہے ادھر جاؤ پھر آگے میں بیان کیا کروں آگے پھر وہ چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں کون سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں وہ سارا لکھا ہے پھر کیسے آ کر ہاں جی حصے ہوتے ہیں جن کو وہ خلافت سیفی ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں تمہارا کہیں حصہ نہیں ہے ادھر ہی ہے اور باقی جو لانتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے جی۔ لانتوں کا حصہ جو اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بانٹا ہوا ہوتا رب نے وہ پتہ نہیں بہرحال سمجھ آ رہی ہے ہاں، اللہ کی رحمت کے دروازے تیرے کھلیں گے تو وہ ادھر جانا پڑے گا ادھر نہیں ہے اب میں نے کیا سنایا آپ کو وہ حدیث پاک یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس میں آ گئے ہاں؟ اور وہ جو ہے حدیث مبارک پتہ نہیں یار جی سونا ابن ماجہ شریف کے اندر بہرحال مفہوم آ گیا ٹھیک ہے نا یہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابے سے مخاطب ہو کر فرمایا کتنا تو جمیل اللہ تعالی نے کتنا تجھے حسین بنایا کتنا عزت احترام والا بنایا لیکن اے کعبے میرے مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے آج ہم میں منافقت آئی ہے اس منافقت کی وجہ سے مساجد پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں یہ لانتی لوگ منافقت ہے یہ ساری اور ہمارے جو بھولے ساتھی ہیں وہ جناب جی ادھر قرآن محل پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ایسے جناب کوئی پلستر ہو رہا ہے خدا کے بدو شادی چھڑائی کر کے اس کے اندر قرآن کو رکھو اب جس کے اندر قرآن جس دل کے اندر قرآن کی عزت ہے اس پر لگاؤ یار اس کا دل راضی کرو کعبے کی طرف پیٹ نہیں کرتے اس کے سر میں جوتے مارتے ہو عجیب بات ہے یار معلوم ہوا ہم نے نفسانی دین بنا رکھا ہے رحمانی دین جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے سکولی کتے ہیں تو وہ عمارتوں پر سڑکوں پر لگاتے ہیں کمینگی کے دفتروں اور رہائشوں پر لگاتے ہیں اپنے عیاشی بدماشی کمینگی بغیرتی کے فرونی محل اور ہاؤسنگ سکیموں پر لگاتے ہیں کتے کے بچے انسان مر رہے ہیں اور سرمایہ دار طبقہ کتوں کا اور ہمارے جو بھولے ایسے ہیں کہ اگر ان کو حضرت صاحب نے قرآن مال کا راستہ دکھا دیا تو یہ سب ہی لگا رہے ہیں ان کو اتنے مت نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا فلاں نے جناب اتنے بیس لاکھ لگا دیا ہوئے ہوئے فوٹو اتار کر دیکھتے ہی رہتے ہیں افسوس ہے اللہ تیری یہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے اس کے انسان پتہ نہیں کس ضلع کے اندر کس تنگی کے اندر اس مہنگائی کے دور کے اندر جی رہے ہیں تم ان کا خیال نہیں کرتے اور بہان لگا رہے ہو یار کچھ تو خدا کا خوف میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہمارے حالات ہی ایسے ہیں ہر طرح کی کتاب خرید کر کے رکھنا پڑ جاتی ہے ہمیں ہاں جی ورنہ میں خود اور اب بھی الحمدللہ جتنا توفیق ہوتی ہے میں مستحق طلباء اور جناب غریب دوستوں پر مستحق درویشوں پر لگاتا ہوں خرچ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی ہاں لیکن یہ پھر بھی خواہش رہتی ہے کاش کی اگر حسرت رہتی ہے یہ کاش کی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مال بھی ادھر ہی خرچ کر دیتا تو ادھار مانگتا ہے کوئی کسی طرح کو کسی طرح اس کی امداد کرو اس پر رحم کرو جو کعبے سے زیادہ حرمت والا ہے وہاں پر جا کر دیکھو پتہ نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں کعبے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں اور مومن کے سال میں دلیل ہو رہے ہیں یہ بے دینی ہے دیر میں رکھنا ہے میری بات ہاں الحمدللہ حضور کے جو نالین مبارک کا صدقہ ناچیز کے دل کے اندر یہ بات آئی تو اس بارگاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا زلیل ہو رہا ہے ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں انسان کی مومن کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں مومن کی انسان سے مراد وہ تو جانور سے بدتر کی بات نہیں ہے دیر میں رکھنا ذرا میں انسان کو کہہ رہا ہوں ادھر لے جایا کرو کافر جو وہ جانور سے بدتر ہے ہاں وہ کافر جو ذمہ ہوتا ہے وہ بعض کام کے اندر مومن کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے سمجھ نہ جا ذمی کافر اور ہوتے ہیں وہ اسلام کی جب حکومت آئے گی اس وقت ذمی کافر ہوں گے ہاں دیر میں رکھنا یہ سب عربی ہیں دنیا میں وہ علیحدہ ہیں وہ اب وقت وقت کے قلت کے پیش نظر بات کو بس سمیٹتا ہوں بات سمجھنا ہے نا سمجھ آ گئی کہ نہیں تو دین مومن کی عزت بھائی یہ قیمت کیوں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ قیمت کیوں اتنا سخت آرام کیا گیا ہے گلا مومن کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے ادھر کوئی خبیص کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے کمی کماری سارے پنڈ دا ہے ہاں؟ تے دسا میں کتا تینوں تین حجا نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قبیلے برادریاں بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو فلانا ہاں کنو ملنا فلانے کا پتر فلانی قوم دا فلانی برادری کا فلانا کام کر دو فلانی تھان سے بیٹھا کر دے بس اسی وجہ سے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے مٹا دیے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے ہی مٹا دیے اس نے اتنا کہہ دیا ان اکرم اللہ کو اللہ کے ہاں تمہارا اور اللہ کے ہاں جو سنو مومن کیا ہوتا ہے تخلکھ اخلاق اللہ اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے جب اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومن کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیا عزت والا اور مومن کے پاس دلیل ہو پھر مومن ہی نہیں ہے یہ جی۔ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہوتے ہیں ان آکروں میں اللہ ہے فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے اللہ کے کبھی کسی کے رنگ پر رنگ جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں دلیل کرتے ہیں فلانا رنگ دا کالا دے فلانا رنگ دا دے فلانے دی اکھ دے فلانے دے انج دے فلانا دے دے انج دے کپڑے یہ سب ہے غیبت ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا ابھی تو احکام کا سلسلہ بھی رہتا ہے اس پر بیٹھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مذاق بنا رکھا ہے مومن میں خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا غفلت ہے میرے حضرت صاحب اور یار میں پیچھے میرے بیٹھ کر مجھے بھی گناہ گار کون بیٹھے ہوئے پیچھے اے حضرت مہربانی آپ ادھر آئے میرے مرشد پاک رام میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماتے ہیں میں اپنے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ باخبر ہوئے ایک دم آپ نے پیٹ پھیر کر فرمایا یار افسوس ہے میرے پیچھے بیٹھ گیا کوئی وہی بات کیونکہ یہ میرے مرشد کامل جو تھے یہ بھی تو کامل تھے بے مثال کامل تھے اپنے دور کے وہی کعبے کو جو پیٹ نہیں کرتے وہ خل کے وہ حضرت انسان کی طرف کیسے پیٹ کریں یہ تو کعبے سے بڑا ہے نا بات نہیں سمجھ آئی مجبوری کی حالت اور ہوتی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کی حالت ہے وہ تو پھر کعبے کی طرف بھی ہو جاتی ہے جیسے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے جی، جی، جی۔ آگے کیونکہ مومن مسلمان تھا تو مسلمان سامنے تھا اسی وجہ سے وہ مجبوری سے پیچھے کعبے کی طرف ان کی پیٹ ہو گئی تو ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے بات نہیں سمجھ آئی لیکن یہ حقیر سمجھنا اور یہ جناب اس کا مذاق اڑانا اس کو ذلیل کرنا یہ کمی کماری ہے اور ایک خبیص لفظ چلتا ہے مسلی مسلی ہاں؟ لفظ تو اچھا ہے لیکن معنی خبیص میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو خبیص کہہ گیا ہوں ورنہ مسلی کا معنی ہوتا ہے نمازی اور یہ لانتی ماحول جو بنا ہوا ہے انگریز کا لانتی کا دین دار اور مسلی یہ دو لفظ بولتے ہیں کن لوگوں کے لیے جو یہ دیندار تو چوڑے نو کہ عیسائیاں نو دیندار ہاں، ہاں، ہاں، اور مسلی جو ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب پہلے عیسائی تھے گریا نو بھی مسلی ساڈے یہ ناجائز ہے حرام ہے یہ بولنا زیر میں رکھنا مسلی نمازی کو کہتے ہیں اس میں نمازی کی تاخیر ہے اور بہت بڑی ذلت اس کی ہو رہی ہے ہاں جی نمازی لفظ کی بہت بڑی بےزتی ہو رہی ہے حالانکہ اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرو وہ تمہیں بھی مسلی ہو آپ بھی مسلی بیٹھے ہیں لیکن یہ خبیص ارادے سے استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تاخیر کے لیے یہ گنا ہے یہ خود کی بن جائے گا جب علم یا ہوگا ہاں اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جب تاخیر کے لیے سب کے لیے سب ایپ ایپ کے لیے ایپ لگانے کے لیے پنڈ میں مسلیا ہوئے مسلیا ہوئے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا اور اگر پیٹ پیچھے کہتا ہے ایب اور سب کے طور پر تو یہ غیبت بن جائے گی کبیرا گناہ ہو جائے گا کبیرا گنا پاسک فاضر ہو جاتا ہے بندہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو گواہی رد ہو جاتی ہے گواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی غیبت کرنے وہ تو آگے میں بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہے ہاں, ہاں۔ ارے بھائی میں تم بھی کر رہا ہوں نمازی کی تاکیب تو مقصود نہیں ہوتی ان کی نا لیکن ایک عرف کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو ہو رہا ہے نا جی۔ لفظ اتنا پاکیزہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ہاں۔ جس طرح کہ اب چوڑا ہے اس کو دیندار کہنے کا دیندار تو مسلمان ہوتا ہے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ معرفت مخاطب اللہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو پہچان ہو بات سمجھنا ذرا اس کو ہاں تو دینی چاہے ایپ بیان کرے یا دنیاوی چاہے دینی چاہے دنیاوی جو بھی ایپ کے اس کے منہ پر کیا جائے تو اس کو غصہ لگتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پسند نہیں کرتا پیٹ پیچھے کرو گے تو وہ کیا بن جائے گا مصیبت بن جائے گا لیکن کس طور پر جبکہ وہ ایپ ماد ہے مقصود ہو بوگل مقصود ہو ارے بھائی اس کی تاخیر مقصود ہو اس کی دوسری کی نظر میں عزت گرانا صرف مقصود ہو یہ مقصود ہو سمجھ نہیں آ رہی یہ صاحب لگ ہاں اگر اصلاح مقصود ہے وہ ایک آگے خیر وہ میں خود بیان کرتا ہوں نہیں سمجھ آئی وہ احادیث مبارکہ میں بات سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو لباس کے متعلق آ گیا لباس کے متعلق کہ خالی کسی کے لباس پر اگر اعتراض کرتا ہے یہ ہے صحیح حدیث ابو داؤد شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اور ترمزی کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية قصرها قال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ تو میں نے اتنا عرض کر دی یا رسول اللہ صفیہ دا قد دا چھوٹا ہونا کافی کی مطلب واہ واہ قد دی چھوٹی آ آ تو وہی سب والی بات گئی اب حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کل کل تک متن نے ایسا لفظ منہ سے نکالا اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر گندا ہو جاتا کیا مطلب کہ تیرے امال جو تو نے کما کر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سمندر پلیت کر دے گا تیرے امال کا کیا اثر کر دے گا صرف اتنا بات کہ قد کی چھوٹی ہس بوکا کے ہفیت کا بات نہیں سمجھ آئی اللہ یہ تو عام چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو گلا سمجھتے سمجھتے نہیں نہیں غیبت فلانے دی دکھ اک فلانا کن کن دا اینج ہوندے موٹے موٹے نے دند ہوندے باہر نکلے نے کپڑے اج دے پاؤں گا کپڑے تک عیب نہیں لگا سکتے سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی وہی بیٹا جی میں کہہ چڑھ دے کسی نو چھوٹے کال والے نو کنڈ پیچھو آخے گا منہ تے آخے گا ایزائے خلق ہے وہ بھی کبیرہ گنا اٹھنگنے وہ بونے وہ فلانے کوڈو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں اب بتاؤ اللہ اکبر اکبر اللہ میں یہی ہے ہمارا تو میرے خیال میں روزانہ بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں گناہوں میں نہ گزرے ایسے نہیں ہے یہ تو ابھی غیبت ہے سات سو کبیرا گنا پڑے ہوئے سات سو اور سغیر علیحدہ ہے اب بات کو سمجھیے گا اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ گئی آپ کے سامنے آ گئی نا غیبت کیا چیز ہے سمجھ آ گئی نا لیکن آپ سمجھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کوئی کچھ پیٹ پیچھے ایب بیان کرنا ایسے ہیں ایسا ہے کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا اور غیبت شمار نہیں ہوتا اور گنا شمار نہیں ہوتا اب ان کو سمجھاتا ہوں یعنی کیا مطلب کہ آپ جس طرح سن بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے میں وہ غیبت لگ جائے گی سمجھیں گے ہو سکتا ہے غیبت ہو لیکن شریعت مطالعہ کے اندر وہ غیبت شمار نہیں ہوتی وہ مستثنات ہیں وہ مستثنا ہیں غیبت سے وہ باہر شمار ہوتے ہیں اب ان کو بتاتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے ایپ بیان کرنا جو ہے اس پر بظاہر دھوکا لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا تو ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو لہذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہے اور حقیقت میں نہیں ہے پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ غیبتی غیبتی اور گلے شکوے والا کہہ کر فتوے نہ لگاتے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علماء کرام سنو سکولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہیں ہوٹل بنا رکھے ہیں ہر چیز کے کھانے ان کی پیٹ کی خدمت ہے یا منی نکالنے اور زنا کی خدمت ہے وہ اسی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں یا سونا ہے کھانا ہے اٹھنا ہے مرنا ہے اور جانا ختم یہ ہمارے علماء یہ ہے علم جو خدمت کرتا ہے تو صرف حضرت انسان کی کرتا ہے کہ تو نے کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے بنانا ہے اور کیسے رہنا ہے دنیا کو اسلام سنو سنو اسلام جو ہے اسلام سکولوں میں دوسری چیزوں کا علم ہے اور اسلام کے اندر انسان کا علم ہے انسان کا علم سوائے اسلام کے کسی کو نہیں کہہ سکتے بات نہیں سمجھ آئی خود شناسی اور خود شناسی خدا شناسی یہ سب اسلام میں ملتی ہے وہ کتے گاڑی کا گاڑی کا جانتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر آگے لگتا ہے پیچھے لگتا ہے گیر آگے لگتا ہے گیر پیچھے لگتا ہے گاڑی اتنے کی آتی ہے وہ گاڑی کو جانتا ہے سور انسان کو نہیں جانتا اسی وجہ سے آج گاڑیوں کی اور چیزوں کی قدر ہے انسان کی نہیں ہے اس وجہ سے کہ کتا ماسٹر جو ہے وہ سکولی لانتی نے وہ تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے انگریز ماں چوت کتے کے پیچھے چل کر اس نے تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے کہ جس کے اندر صرف قدر چیزوں کی ہے اور انسان ذریع ہو رہا ہے کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں سنو جب چیزوں کی قدر آئے گی انسان کی نہیں رہتی جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی نہیں رہتی بولو بتاؤ مقصود کائنات تم ہو یا چیزیں ہیں وہ تو کائنات ہے ایک کائنات ہے ایک مقصود کائنات ہے بتاؤ مقصود کائنات انسان ہے چیزوں کو کیسے کہو گے چیزیں تو خود کائنات ہیں وہ چیزیں تو خود میں پوچھوں گا آپ سے بتائیے مقصود کائنات کون ہے انسان ہمارے بزرگ لکھتے ہیں جب انسان بھی پیدا ہوا تھا ایسے سمجھو زمانہ آسمان زمین سمندر دریا یہ سارا کچھ زمین جو دیکھ رہے ہو یہ صرف سب بے جان بے جان بدن کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روح کی طرف میں تھی اللہ نے جب انسان پیدا کیا تو اس کو روح مل گئی افسوس ہے جس کے لیے کائنات میں ہے جس کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسان کائنات کے لیے ہے انسان بس اسی کے چکر میں مر جائے کہ گاڑی اور فلان اور فلان ہو یا بڈھی ہو بدکاری ہو زنا ہو لانت ہو لانت ہو لانتی ان کو انسان اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جب میں اسلام اور مسلمان اور انسان کی بات کروں تو سکولی مراد نہ سمجھنا وہ داخل ہی نہیں ہے وہ میرے ناچیز کے کرینہ اقلیت سے خارج ہے میرے خطابات سے آپ کو یہ کرینہ اقلیہ ملنا چاہیے کہ چشتی کے بیان کے اندر یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے اس وجہ سے یہ چشتی کے بیان میں داخل ہی نہیں بات نہیں سمجھ آ رہی اقبال ہمارے کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے کم وقت انگریز کتے وہ تو کتوں سے بدتر اس نے کیا اور سکولی کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کیا عقل کو ہاتھ مار ارے بھائی جی، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں کتے لوگوں کو رلاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں مکان گر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سڑکیں ہنس رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہیں حضرت انسان رو رہا ہے کعبے سے زیادہ عزت رکھنے والا رو رہا ہے اور کتا سڑک پنس رہا ہے سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے ہاں، کھل کھلا رہی ہے اتنا چمکیلی ہے ہر طرف سے ہنس رہی ہے ایسے اور بندے رو رہے ہیں یہ جمہوری کتے ہیں اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں ان کے کپلے اسی میں لگتے ہیں یہ دیر میں رکھنا ہم اتنے فدو نہیں ہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو یہ کتی کے بچے بڑے بڑے سے ایسے منصوبے جو جوڑ لیتے ہیں یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بن رہا ہے یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب اربوں کا کام ہوگا تو کروڑوں کے گپلوں کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا بڑا جانور اتنی بڑی پولیس والا تو ایک سو پر راضی ہو جاتا ہے پھر حضرت صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں وزیر اعلیٰ مشیر صاحب وزیر اعظم پھر وہ بلائی ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تو پھبتے ہی نہیں ہے <laughs> بابا جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں خیر اس بدھو قوم کا کام ہے کہ جو ہمارا وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے اور ناچنے پر مصروف ہے اب وہ مجھ سے یاد سنیے بتا دوں ادھر دیکھو انہوں نے فرمایا تھا جب بیان کیا کہ قیمت کیا یہ چیز ہے اس کے اندر بتایا تھا سب ایب کے طور پر بغض کے طور پر محض ایب لگانا مقصود ہو محض بغض مقصود ہو غضب اس کے اندر آ کر اس قید کرتا ہے اگر دکھ کے طور پر غم کے طور پر درد کے طور پر افسوس کے طور پر پیچھے پیچھے پیچھے بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یار افسوس ہے یار یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ اس کا نکال دے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ جی مومن کی بری صفت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے غم دکھ اور افسوس کے طور پر اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں جس کی تشریح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھ درد افسوس اس کے لیے ادھر الفاظ استعمال ہوئے جیسے علا وجل جی سب اللہ وجل جی بن اللہ وجل جی غدب انہوں نے کہا تھا ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے اللہ وجل اہتمام کیا اہتمام اہتمام کا ہوتا ہے غم کرنا کیا کرنا بولو بولو بولو اہم کہتے ہیں نا آپ کہ فلاں کام اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا غم مجھے رہتا ہے زیادہ بات نہیں سمجھ آ رہی بولا اس کی فکر اس کی فکر اس کا درد اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اہم کام ہے یار بولو یار تو طریقہ محمدیہ سے عرض کرتا ہوں سناتا راج الکر مسا ہے اجتماع میں لم یون کسی بتا اگر اہتمام کے طور پر غم دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے اب یہ ہر بندہ اپنے دل کا حال خود جانتا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا وہ دل اندر بتا دیتا ہے کہ تو غم کر رہا ہے یا محض اس سے جل رہا ہے حسد ہے بغض ہے اناد ہے اس کے اندر بیٹھ کر تو اس اس کی قیمت کے عیب بیان کر رہا ہے یا تیرے اندر درد ہے دکھ ہے غم ہے افسوس تجھے لگ رہا ہے اہتمام اور تعصف کیا تعصف سیم کے ساتھ افسوس کرنا تعصف اعلی فلاں فلاں پر اس نے کیا کیا افسوس کیا اظہر الحزن علیہ اور بولو مرو ہے یہ چیز واہفا واہفا افسوس کہتے ہیں نا جی، جی، جی۔ تو تعصب تو فرماتے ہیں اگر کچھ شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور عیبوں کو بیان کیا لیکن اعلیٰ وجل اہتمام دکھ کے طور پر افسوس کے طور پر تو لم یقن ذالک غیبت یہ گلا نہیں بنے گا بولی بولی بولیے یہ گلا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ان نمل اللہ وجہ جری دو بولتے نہیں یہ فتوا قاضی خان کے حوالے سے فتوا قاضی خان جن کو جس کو فتوا خانیہ بھی کہتے ہیں تو فتوا خانیہ کے حوالے سے امام برکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یہاں لکھی ہے اور کہتے ہیں خلاصۃ الفتاوا وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے اور یہ اس میں تنویر الفسار کی عبارت پڑھتا ہوں تنویر الدر مختار کا متن شریف جی۔ اس کے اندر ہے لوزاخرہ مساوی عقی علاوہ جل اہتمام لائکن غیبت اس کا مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہیں وہ یعنی وہی ہاں؟ سمجھ لگی ہاں لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا آپ کہہ سکتے ہیں لفظ فلاں کے فلاں کے فلاں کے جی۔ بولیے ان نمبر السبا غذب کے طور پر ہو توجہ ذرا اور ایب اس کا اس کا ایب لگا کر اس کو ذلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا مقصود ہے بولو یار یہ ہے یہ تنویر الابصار کے اندر بالکل یہ ساری عبارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر الابصار والوں نے بھی فتح قاضی خان کی جو عبارت تھی نقل کر دی کیونکہ وہ پہلے بات کی سمجھ آئی اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی یہ مسلسل آ گیا نا اچھا آ گیا اور سنیے آگے لکھتے ہیں فتگ فکر دوسرے نمبر پر فکر کرو لہایب من کرے اگر آپ برائی کو بدلنا چاہتے ہیں برائی کو تو پھر آپ ایب ذکر کرتے ہیں تو اب کیونکہ برائی کے بدلنے کے لیے ایب لگانا مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اب سب کا ارادہ نہیں تقجیر منکر کا ارادہ ہے جس طرح ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں ہم برائی کو بیان کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں لوگوں اس وجہ سے کہ برائی کو بدلے تو یہ اس زمرے میں بات نہیں سمجھ آئی یہ امام برکوی کی اگلی بارت ہے نا ذکر تغیر منکر اب دو دو نہیں اکثری قدر محمدیہ اول استفتا ہے توجہ کیجیے تیسری بات جو نکل رہی ہے کئی سے باہر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کے متعلق شریعت کا مسئلہ کیا ہے بیوی ہے اس پر عورت خامد نے زیادتی کی اس کے ساتھ وہ جا کر مفتی سے مسئلہ پوچھتی ہے جیسا کہ حضرت ہندا گئی تھی ہندا حضرت ابو سفیان کی گھر والی محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے میں ان کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکتی ہوں اب یہ انہوں نے ایپ بیان کیا پیٹ پیچھے ایپ تھا اور وہ بھی شوہر کا تھا لیکن کیونکہ وہاں پر جا کر استفتا مقصود تھا فتوا مسئلہ پوچھنا مقصود تھا تو بیان کرتی تو تب ہی مسئلہ بیان ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم غیبت کر رہی ہو آپ نے فرمایا ہاں تو ضرورت کے مطابق لے لے سکتی ہے اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا جو خرچہ ہونا چاہیے ایک تو ہے نا عیاشی ہاں, ہاں۔ سرخی پاؤڈر تو میں لینا ہے جناب جی جوڑے دس لینے نے نہ ایک جوڑا سردیوں کا ایک گرمیوں کا یہ جی نان و نفکا میں داخل ہے ہاں یہ ذہن میں رکھنا باقی نان و نفقہ کے متعلق مسائل وہ بھی علیحدہ ہیں وہ ایک موضوع ہے پھر خود ہاں کہ مرد پر کیا کیا خرچہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں بیان کر چکا ہوں نا بیان ہو چکا ہے یہ موضوع لگ چکا ہے وہ کیسے لے لیں آپ یہ عورت کے مردوں پر حقوق کے بارے میں مرد کے عورت پر عورت ہے نا عورت مرد کے حقوق کا مسئلہ اس میں بیان میں کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی لیکن کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد وہ زیادتی کرتے ہیں عورت سے کہ اگر وہ بیچاری تڑف رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں وہ بھی نہیں دیتے بات نہیں سمجھ آ رہی بچے روڈ میں دھد میں چاہیے میرے بچے دھد چاہیے بچوں سے دھوپ بھی پیسہ نہیں دینا تو ہوں لے سکتی ہو بولو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان بخاری حدیث ہے جی ہاں کیا ہے تحریر شر ہی توجہ کیجیے شر سے بچانا شر سے بچانا مقصود ہو مثلا چور ہے بندہ ڈکیٹ ہے فراڈی چکر باز ہے رشوت خور ہے زانی ہے ہے بدکار کسی کا مہمان ہوتا ہے اس بیچارے کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا بلا ہے آپ کا فرد بنتا ہے یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ قیمت ہو جائے گی وہ آپ کا فرد بنتا ہے اب تو اس کو علیحدہ کر کے بتا دو بھائی یہ چور ہے رات اعتماد میں نہ رہنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھلائے صبح بسترے کو روتا رہے ہاں۔ ہاں وہ الٹا فرض ہے من شرعی مولانا نذیر یہاں پر لتحذیر او میاں آگے کہہ رہے ہیں بے غیبت یہ غیبت نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستثنیات کیا ہیں لہٰذا اس وجہ سے لہسا غیبت ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی لہذا اجازت ہے تمہیں نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو شر اور فتنے سے اس کا شر اور فتنہ بیان کرنا فرض ہے اصل وسا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی وہ اتنا ضرور کرے سبحان وہ بولو سبحان اللہ یہ جتنا جماعتی سیاسی پارٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا ہاں جی۔ ان کے سربراہوں کی ہم کیسے پٹائی کرتے ہیں وہ پٹائی کیوں کرتے ہیں وہ تحریر شر مقصود ہوتا ہے تمہیں بچانا مقصود ہوتا ہے امت ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحیح انہوں نے توجہ کرائی مرام کو ان کو منکرن جو کہ بجا دئی علم فاب لسان ہی علم قلب ہی یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ زبان کے ساتھ وہ جس کا کو توفیق ہے کہ وہ زبان کے ساتھ بدلے وہ بدلے تو وہ تو تغیر منکر کے اندر آ جائے گا تغیر وہ تغیر منکر کے لیکن تحریر کے لیے اور حادیث مبارک ہیں وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں میں ادھر دیکھو میرے پاس فتوا شامی شریف ہے جس کو رد المختار کہتا ہے رد المحتار رد المحتار شریف در مختار پر جو حاشی اور شرح ہے اس, میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک توجہ بھائی یہ ہے جناب اس میں گروپ معافی ادھر کہاں ہے ہاں، ہاں، گروپ معافی علیہ سبقیبہ توجہ بھائی پہلے تر مختار سے تنویر الفسار کی عبارت سنو پھر تر مختار کی سنو پھر رد المختار کی سنو ہاں سنیے كان الرجل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما ہے لے سب حتى لو بذلك سلطان لا اسمع عليه لے یہی ہے تنویر الابصار کی اس میں ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے پورا ظاہر دیکھنے میں پورا دیندار لگتا ہے ظاہر دیکھنے میں لیکن لوگوں کو ہاتھ اور زبان کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے کیا پہنچاتا ہے زبان کے ساتھ گالیاں زبان درازیاں ہاتھ کے ساتھ تکلیف لوگوں کو مال لوٹنے وغیرہ کیا کیا کام ہوتے ہیں ہاں، ہاتھوں زبان کے ساتھ بھی لاکھوں زیادتی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اور ہاتھ کے ساتھ بھی لاکھوں ہوتی ہیں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو فرمایا فکر ہو بے معافی لہسا بے اس کا یہ بیان کرنا کوئی قیمت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کے متعلق انہوں نے کہا نمازی روزے دار ہاں، جس کو آج آپ سمجھ لیتے ہیں ولی ہے ماشاء اللہ پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے دو دو اور میرا بھی سن لو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ امام دار الحجرا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے حوالے سے میں نے پڑھا اس کے اندر المدارک کے اندر قاضی یا المالکی کی جو کتاب بتائی ہے آپ تین چار تہ کپڑا رکھ لیتے تھے سجدے والی جگہ پر کسی نے پوچھا حضور کیوں رکھتے ہو فرمایا یار کہیں نشان نہ پڑ جائے لوگ سمجھیں گے بڑا نمازی ہے بتاؤ بتاؤ نفس کی شرارتوں کو سمجھنا اور پھر ان سے بچنا کتنا مشکل ہے باقی یہاں پر کئی ایسے ہمارے جیسے نیک ہوں گے جو قیامت کے روز مٹی چھانتے رہیں گے کھ بھی نہیں ہوگا سب نیکیاں برباد ہو جائیں گے پڑ جائے بھائی ایب ایپ تو نہیں ہے ایک ہے سبز پگڑیوں والوں کی طرح زبردستی ڈالنا وہ سمجھتے ہیں سیما وہ کتنے جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں سیما فی وجوہ من اثر سجود وہ سمجھتے ہیں یہی سیما ہے یہی علامت ہے حالانکہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں یہ سیما یہ ہے کہ سجدے کر کر کے اللہ کی عبادت کر کر کے ان کے چہرے پر عبادت کی خاص رونق ظاہر ہو جاتی اسی وجہ سے فی وجوہ ہم فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا اعلیٰ نا سیتم یا فی نا سیتم سمجھ لیجیے فی نواسی ہم نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ماتھے نہیں چہرے سبحان اللہ صحیح سمجھنے لگی بات یہ ہمارے میں یہ تفسیروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی کر رہا ذہن میں رکھ ہوں لہذا وہ بولے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ محراب ہمارا نمایاں ہونا چاہیے ماتھے پر اتنا محراب ہونا چاہیے وہ سمجھے کہ ہم اپنے کیے پر اپنے کیے پر ہم نے تیل ڈال تیل ڈال کر خرد ختم کر دیا ہاں جلا دیا ہم نے تو برباد کر رہا ہے اپنے آپ کو ان کو پتہ نہیں ہے بات نہیں کیا ہوتے ہیں یہی کا یہی وہ گنا ہوتے ہیں جو صوفیاء اور درویش لوگوں کی سنگت میں سمجھ آتے ہیں دوسری دوسرے ملا کا یہ کام ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آئی اچھا وہ نمازی آدمی وہ روزے دار آدمی زہر دیکھنے میں بڑا پرہیزگار آپ کو لگتا ہے یعنی ظاہر شکل سے صرف لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں سے زیادتی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں حاجی چھرا حاجی حاجی چھرا صاحب ہے تو ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ فکر ہو بے معافی اس کا ذکر کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے یار یہ ایسا شخص ہے تو کوئی قیمت نہیں بنتی کیوں کہ غیبت تھی عزت بچانے کے لیے ہاں جی۔ جب وہ خود اپنی عزت کو خوار کر رہا ہے تو دوسرا کیوں بچائے پھر یہی حکم ہے فاسق مجاہر کا بات سمجھیے ذرا فاسق مجاہر کا یہی حکم ہے الانیہ فاسق جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی غیبت نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی سرے آپ داڑھی مونڈ کر پھر رہا ہے داڑھی مونڈا پھر رہا ہے پیچھے اس کو کہتے ہیں آپ داڑھی مونڈا آتا ہے فلانا ہاں۔ کوئی غیبت شمار نہیں ہوگی کیوں اس وجہ سے سر عام جب اپنی بےزتی کر رہا ہے تو پیچھے والا اگر کر لے گا تو اس میں کیا ہے ایک آدمی سر عام سے فلم دیکھتا ہے اب تم کہو اس کے پیچھے پیچھے بیان نہ کرو وہ غیبت ہو جائے گی وانتی ہوگا اس نے نہ غیبت کو سمجھا نہ شریعت کو سمجھا یہ غیبت کی تباہ کاریوں کی جب یہ کتاب کی باری آئے گی میں اس کی خدمت کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے میں نے اس کا نام ایسے نہیں رکھا شریعت کی تباہ کاری اللہ من ظلم ہاں، اللہ من ظلم ہاں جی۔ آ گیا وہ ہاں جی۔ یعنی سنیا یہاں پر امام شامی رحم اللہ فرماتے ہیں توجہ ہے نا سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں وہ در مختار اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں وہ تنویر کی حتی لو اخبر سلطان اب اگر اسلام کا بادشاہ ہو اور ایسے شخص کی جا کر شکایت لگائے کہ یہ دیکھو زیادتی کرتا ہے لوگوں سے ایسے اس کو جا کر بتاتا ہے مطلع کرتا ہے اس کے کرتوتوں پر لا استعمال ہے اس پر کوئی گناہ نہیں سمجھ نہیں آئی یار اس پر اب ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر غیبت کی تباہ کاریوں کی تباہی لاؤں گا غیبت کی تباہ کاریاں کاریوں کی نہیں غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس کی تباہی لاؤں گا ہاں، اس کو زیر میں رکھو اور فرماتے ہیں علامہ در مختار والے امام حسکفی فرماتے ہیں وقالو ان عالما ان ابا ہو یقدر ہی عالم ہو ولو بے کتابت وہ اللہ کیلا تک الحداوت ہو وہ تمام درر جو ہے نا یہ کتاب ہے امام ملا خسرو رحمہ اللہ کی تو فرماتے ہیں اگر اس شخص کو جو ایسا زال ایسے ظالم کہ جو نمازی داری داری والا ہے سب کو اور لوگ پھر لوگوں کو ستاتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ایسے شخص کے کرتوتوں پر اطلاع رکھنے والا اگر وہ جانتا ہے اس کا زن غالب ہے یہاں پر علم زن کے معنی میں او مولانا توجہ رکھنا ذرا زن کے متراد استعمال ہو رہا ہے تو علم اس کے معنی میں آ رہا ہے اور مانتے ہیں اگر وہ یہ جانے یا انا باؤ کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں تو عالم ہو بتائے اس کو باپ کو جا کر بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ایسے کرتا ہے یہ دیکھو کیا ادھر داری ادھر جناب یہ اپنے آپ کو کرتا اور اس کے یہ دیکھو بلاؤ کتابت اگر جا کر نہیں کہہ سکتا تو خط لکھ دے باپ کو کیا کرے اگر اس کے ذہن میں یہ ہے ارے بھائی کہ یہ باپ کی بھی نہیں سنتا اچھا تو پھر نہ ظاہر کرے کیوں تاکہ دشمنی نہ پڑ جائے مفت کی تو بافائدہ تو ہونا نہیں ہے تو مفت کی ایسے اس کو پتا چلے گا اس نے شکایت کی ہے وہ دشمن بن جائے گا تو اس دشمنی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی یا تو اس کو معلوم ہو اسی وجہ سے یہ ہے ہمارا دین یار دیکھو ہر طرف سے فتنے اور شر کے دروازے بند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہاں؟ یہ ملا طبقہ جو ہے انہوں نے تمہیں ختم درودوں پر رکھا ہوا ہے اور اتنا عظیم دین تم سے چھپا دیا بعض اس وجہ سے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پیسہ تھوڑا ملے گا اب باقی بات تو صحیح ہے میں اگر پیسے مطلوب ہوں پیسے مطلوب ہوں تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا اور ایسی باتوں سے خوش کب ہوتے ہیں بھائی کہ نہیں جی؟, ہاں جی یہ تو نفس جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے بےچارا وہ کہتا ہے ہوئے وہ جی میں دیا آدت بیان کیتیاں تو جیڑیاں بڑھیا سن دیا وہ سن بےچاریاں اپنی آدت رکھ انہیں چنگی کیتی کیڑی ہے نال دسو کدی لینی کتی بنا دیں چوہی بنا دست میں اپنے آپ میں پھر آدت دسی ہے تو تین واٹ آپ لگنا جی نہیں تو شکر پڑھ بکری بکریاں <laughs> وہ بکری ہے بکرا بہت ہو سمجھ نہیں آئی بات کی ارے بھائی سمجھو آگے لکھ رہے ہیں کہ فکر ہوں بے معافی ہے لہسا بے غیبہ کے تحت امام شامی لکھتے ہیں یحذرہ الناس اہل یحذرہ الناس لیحذرہ الناس تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں ولا یگ ترو میں سو میں ہی وہ اس کے نماز روزے پر کہیں دھوکھا نہ کھا بیٹھے بتاؤ کیا یہ زبان سے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ جتنے رابر لیڈر یہ بنے ہوئے ہیں یہ سیر اور پادری ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یہ لانتی تمہارے دین ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کیا کیا تمہیں نقصان دے رہے ہیں اب تم ان کی داڑھی اور ان کے کلمے اور ان کی نماز اور ان کے کیا کیا چیزوں سے دھوکہ کھا رہے ہو ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کہ بیان کرو تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اس کے ملما سازی کے چکر میں نہ آئیں ہاں جی وہ وہ لانتی ہاں جی اوپر رنگ کچھ ہے اس کا کرتا کچھ ہے جو جاننے والا ہے جو سمجھنے والا ہے جو دانا ہے جو دین کو حقیقت کو حکمت کو جانتا ہے وہ سمجھے گا دوسرے فدوؤں کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے تحریر شر سمجھ لی آئی تاکہ لوگ اس کے دھوکھے میں نہ مبتلا ہوں فتنے میں نہ پڑ جائیں اس کے اس وجہ سے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے فقط اخرج الطبرانی والبیحقی والترمذی تین حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترعبون فی الغیبہ عن ذکر الفاجر اذکروہ بما فیہ یحذرہ الناس یحذرہ الناس یحذرہ الناس فرمایا تم کیا گھبراتے ہو گھبراتے ہو ارعوا جرعوی تم گھر بات جی، غیبت کے اندر فاجر کے ذکر کرنے سے گھبراتے ہو تم بچتے ہو گھبراتے ہو پرہیز کرتے ہو اس رو ہو اس رو ہو بے معافی جو اس کے کرتوت ہے سب بیر کر دو لوگوں کے سامنے یا ہزاروں ہن یا ہزاروں ہن نہ سو لوگوں سے بچ جائے یا سو اس کو ہو یا ہزار جواب عمر میں آ رہا ہے یا ہزار ہن نہ سو اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے مانا یہ بنے گا بولو بولو بولو بولو اب بتاؤ میں ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین تب کیا ایمان سے بتاؤ جب تم پر حقائق کھلے ہیں ان لائنوں کے تو دجال ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہاں؟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 تحت کیا ہے ہم نے جو رگڑے پتے رہے یہ وہ فلان یہ وہ ہم نے کہا یہ جائز ہے یہ ہاں۔ توفیق کے تحت تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یعنی اس بات کو سمجھ اس بات کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا یہ سب کچھ پیدا کر دیا اس کے ساتھ ہم بیان کرتے رہے بعد کے اندر حقیقت کھلی یہ تو غیبت بنتی نہیں ہے کتابوں کے اندر کتابوں میں بعد میں اطلاع ہوئے پہلے توفیق سے سارا کام ہوا ہے اور میرے حضرت صاحب کو کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں وہ صاحب توفیق سے چلتے ہیں اور توفیق کے لیے بلند چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے لیکن کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ایک وہ ہوتا ہے ہے جس علم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیتا اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا وہ توفیق کی وجہ سے یہ نقطہ حضور سید امام عبد الغنی ناب السی رحمہ اللہ نے الندیہ میں لکھا ہے ہاں فرماتے ہیں خبردار کسی فقیر پر یہ اعتراض مت کرنا کسی اللہ کے بندے پر تو اس نے ظاہری علم نہیں پڑھا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ شریعت پر چل رہا ہے تم کہو کہ یہ جہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے جو توفیق الہی سب سے بڑا بڑی بڑا کام بڑی چیز وہ ہے وہ اس کو حاصل ہے اس کی وجہ سے اصل عمل مقصود ہے وہ عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جب وہ اپنے کرم سے اس کو چلا رہا ہے اگر وہ نہیں پڑا ہوا تو اس کو یہ بات کہ ہے جہل جہل تم ہے جانتا یا جانتا نہیں اگر تو جانتا ہے تو پھر کرتا نہیں معروم تو ہے کہ وہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اسی وجہ سے میری ان محفل کے اندر جو تمہیں فیض حاصل ہوگا وہ پڑھانے میں نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ کون سی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں جاتی پڑھانے کتاب کے حوالے سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی سبق کے حوالے سے اب کتاب منطق چل رہی ہے منطق کے اندر یہ بات کیسے بیان کروں بھائی لیکن ایسی محفلوں کے اندر آپ کو ایمان سے یوں سمجھیے کہ سمندر کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کا مطالعہ کہاں کہاں کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ پھر سمجھ دیتا ہے بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں ہاں بات کی تہ تک پہنچتا ہوں جہاں جب پہنچانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہوں یہ بات پہنچ کر کر رہا ہوں ایسے دوڑیے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ زیر میں آ گیا تحریر شر کے لیے تحریر بولو اب وہ تباہ کاریاں جو ہے نا وہ تو آئے وہ اس کی باری آ رہی ہے بس بالکل آن قریب آئی لگی کھولنا بات سمجھنا ذرا اچھا یہ بات یہاں پر حدیث مبارک سمجھ آ گئی نا بولو یار وہاں جا کر كراوی کا مانا یہاں پر کیا کرنا ہے بولا مولانا نظیر صاحب بیٹھے ہوئے بولو عمر صاحب ہے نہیں آپ ایسے انداز بتائیں لغت دیکھ کر بتائیں جلدی کریں جلدی کریں حدیث پاک کا معاملہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی پتہ چل جاتا ہے یار یہ ملا جو ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کی ہیں سب چھوڑ دیں اس نعرے میں سواب نہیں ہوگا یہ الٹا گناہ ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھنا کیا مت آ گئی میں آدھا گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں کچھ بھی نہ بیان کروں کیا مت آ جائے گی کیا اللہ تعالیٰ کا نام محض اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کو جواب دے نہ محض اس وجہ سے بلند کرنا چلو جا جی، وہ لوگ آنے لگے رہے تو برا نہ سمجھا جائے کہ استاد چپ ہو گیا یہ کیا ہوا کمال ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی میں سب سمجھتا ہوں وہ چیز ہے وہ بتاتا ہوں سارا آگے آ رہا ہے جلد بازی مت کریں ہاں۔ بولو یہ اسی میں آ رہا ہے ہاں اسی میں آ رہا ہے ان شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے لیے بھیجانا حدیث پاک ہے ہاں، لفظ کے لیے جلدی آؤ یار گم ہو گئے ہو ہاں ہاں فتح شامی نے نقل کیا ہے اس سے قبرانی بحقی اور کرم دشری Thank you. <coughs> یہاں پر ایک اور بات گئی ہاں یہ حدیث پاک جو ہے نا ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ہاں، ابن ابھی دنیا امام ابن ابھی دنیا ہاں بہت بڑے امام امام بخاری کے ساتھ کے محدث ہیں وہ ہاں آپ نہیں جانتے ان کا موصوبا میرے پاس ہے پورا آٹھ جلدوں میں حدیث کا ان کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹے جیسے رسالے ہوتے ہیں نا جی، جی، جی۔ اس طرح کی ان کی حدیث کے موضوع پر کتابیں مختلف موضوعات پر آٹھ جلدوں میں وہ اکٹھے چھپ ہاں یہاں پر ہے ایک ایک میں ہے بھائی نا رکنا بعد رہنا اور ادھر جو وہ وہاں اتراغون ہے یعنی شامی شریف نے جو حدیث نقل کی ہے اور یہاں ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ذکر الفاجر متا یا عرف الناس متا یا ہن نہ سو کرو ہو بے معافی ہے یا ہزار ہن نہ سو فرمایا کیا تم گھبراتے ہو ذکر فاجر سے تر آؤ نا مجرد کا مانا بھی رہا یا رہا رہا یا رہا ہے نا ہاں؟ وہ بھی ہے تارا اتدعونا کے وزن پر پھر ہو جائے گا اترعونا ان ذکر الفاجر اترعونا یا اترعونا ارعوا یرعوی ہو یا رعا یرعو راو کا ہو اس کا معنی ہوتا رکنا بعد رہنا بالکل ٹھیک ہے دیکھو تسلی ہوگی ہاں. بولو اترعونا رعا یرعو سے اترعونا اتدعونا کے وزن پر ہو جائے گا اور ایک ہو گیا ارعوا یرعوی بولو بولو بولو ہاں ارعوا یرعوی سمجھ بات کیا ہے اچھا تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے ذکر سے باندھ رکتے ہو بدکار بندے کی یاد ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے متا یار فنناس اس کو لاؤ لوگ کب پہچانیں گے جب تم بیان نہیں کرو گے تو کرو ہو بے معافی یہ ہزراس جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیان کرو ہاں۔ جو کچھ اس میں ہے ہاں، معلوم کے لیے آتا ہے سارے کرتوت کھول کے کے چھپے ظاہر جو کرتا ہے خباستے سب لوگوں کے سامنے بولو مرو اسی وجہ سے ہم بھی ان کے سارے تلاش کر کے لاتے ہیں لاتے ہیں تلاش کر کے جلی خفی سب سامنے لاتے ہیں لاتے ہیں نا ہاں افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد کل اندر کی نظر سے اچھا اب یہ ہو گئی عزیز مبارک تو اگلا اگلا مستثنا سنیں اور جو قیمت نہیں بنتی بظاہر دھوکہ لگتا ہے قیمت کا وہ کیا ہے اب تحریف کل اخرج و جو کہ پہچان کرانا مقصود ہے کہ وہ اسی ایسے لقب سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ لقب ہی ایک عیب ہے برا ہے لیکن وہ پڑ گیا اور اس کو غصہ بھی نہ لگتا ہے اس پر یہ بھی میں رکھنا شرط ہے غصہ کہ اس کے سامنے بھی اس کو کہا جائے تو غصہ نہیں لگ رہا نہیں لگتا اس کو تو اس کا اس لقب کے ساتھ ظاہر بات ہے فلاں نے دسنا ہے جی میں عربی کی مثالیں سنو سنو عربی کی مثالیں دیتا ہوں ہمارے عرف کے اندر پھر بات ہوں میں جیسے کہتے ہیں امام احرج ہوئے ہیں ایک امام احرج احرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا لیکن ان کا یہ لقب تھا احرج سمجھ نہیں آ رہی وہ آرج بھی تھے اور لقب بھی آرج تھا ایک ہے امام احمش بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں تو احمش کیا اب آمس جو ہے یہ خود آنکھوں کا ایک عیب ہے آنکھوں کا ایک عیب ہے تو آمش ہے میرے خیال میں آمش ایسے ایسے نہیں دیکھو چنا ہے نا ہومش ہاں، آمش تب ایک مانو دیکھو جی سنو اور بات نہیں سمجھ آئی یار سندھا ہے نا سندھا کمزور نکاح چندھا یار چونا نہیں کہ جنہوں اچھا اچھا بھائی یہاں پر آشے والے لکھ رہا ہے حضرت جی یہ آشے والے لکھ رہا ہے یہ ہے تارے تارے اونا تارا اونا تارے یعنی وارے آ جا رہا ہو یہ یہ لکھ رہا ہے آشے والا تارے اونا پڑھ سکتے ہو تارے اونا یعنی وارے آ جا رہے ہو پرہیز کرنا ورا پرہیزگاری کیا بچتے ہو تم سمجھ سمجھ تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جارا سال میں یہ واؤ جاتی تھا اب سمجھ آئیے چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو پھر کام خراب ہو جائے گا ابھی تعریف یہ بات میں علیحدگی میں پوچھنا مجھے بات سمجھو ذرا تعریف کا اب ٹھیک ہے نا اب امام آمش کو چاہے اس کا معنی چنتا ہے کہہ رہے ہیں امام آمش اب وہ برا بھی نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لقب سے تھے تو اب یہ غیبت شمار نہیں ہوگا اچھا آپ کے عرف میں آپ کے ادھر اڈے میں ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ ہاں؟ بڑھیا والا ہاں بس وہی بات ہوگی نا ہاں لیکن نہیں ایک ہے ایب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو جی، جی۔ ہاں یوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہ وہ یار وہ فلانا ٹونڈا وہ جو آپ کو جانتے ہو اس کا اس نیت سے پہچان کرانے کی نیت ہو ایب بیان کرنا مقصود نہ ہو ہاں کسی کا نام لقب کالو پڑ جاتا ہے بہت اچھے لوگ سر سب کو سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں وہ برا نہیں کوئی مانتا تو ٹھیک ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے نا اگلا سنیے منا سب غیبا یا فرما رہے ہیں یہ بات پڑھ دی فضر تقریر المنکر اول استفتاء اول تحریر میں شر رہی ابھی تعریف ہے کل آ رہا جو بنا ہوا علیہ سب غیبا طریقہ محمد بولیے نا سمجھ آ گئی اچھا وہ کزا الانیہ جرم کرنے والا فجور بدکاری الانیہ جو گناہ کرتا ہے الانیہ سر عام یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی سر عام ہے نا کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے لادین معاشرہ ہے لادین معاشرے کے اندر ہر آدمی دلیری سے گناہ کرتا ہے سر عام کرتا ہے کشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر عام کرتی ہے سکولن اب اس کے متعلق کہا جائے یار فلانی گشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سکول میں جا رہی ہے بے پردہ ہے ہے یہ گھر میں نہیں بیٹھتی کوئی قیمت نہیں ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یار یہ سارا میرے اس پر پڑھنا ہے نا جا کر تو غیبت کی تباہ کاریوں کو شریعت کی تباہ کاریاں ثابت کرنا ہے پہلے شریعت تو سمجھا لو نا پھر آپ کو جلدی باتیں سمجھ آ جائیں گی جی، جی۔ سمجھ نہیں آئی یہ چیز ہے تو بھائی وہ ظلم بندہ ظالم ہے کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرو کرو کرتا ہے ادا ماں کوئی غیبت نہیں ہے بولو بولو کوئی غیبت ہاں جو ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی ایپ بیان کرتا اور ایپ خفیہ ہے سر عام نہیں کرتا وہ پھر غیبت بن جائے گی بات نہیں سمجھ اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر اچھا وہ جو بات تھی نا وہ جو عبارت تھی رجل خان یسلم سلی یہ بھی فتح قاضی خان سے وہاں دور مختار تنویر الفسار میں تھی جی، جی، جی، یہ اصل قاضی خان کی اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے یار کون مرنا کو نعمان تو بیٹھا ہے میں آخیا میں کہ کاری ظہیر نو مارے تھے آجا کوئی قیامت نہیں ڈگ دی ایک نام مراد مندے کو نہیں بندہ کرے کی دیکھا جی ہوں میں اس کنا دلیل خوار ہو رہا محض انہوں نے شیتانیا پیچھے ہر راج لو اداکان ہے وہ عبارت انہوں نے پیش کیا توجہ ذرا ہاں، وہ ساری آگ اسی فتح قاضی خان کے حوالے سے جی لکھ رہے ہیں توجہ ذرا کی قیامت آ گئی ہوئے جب مرے اٹھ پاؤ توجہ بھی کیا کہہ رہا ہوں فتح قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں قریت ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں وہ شریر کے شار کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کروں اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں ہاں جی سکہ بند بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آتا ہے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کئی جگہ پر شخص آ رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے ساخ العشیرہ بے ساخ العشیرہ کمبے اور برادری کا ہاں ہاں کیا شیرا برادری کا قبیلے کا سردار بہت بدترین بندہ ہے بہت برا آدمی ہے یہ آپ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر بات کی اتنے میں وہ آیا آپ کھڑے ہو گئے ملے عزت اکرام کے ساتھ بٹھایا واپس چلا گیا اشارت کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا پہلے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مانا یاد ہے مجھے آپ نے فرمایا کہ بدترین شخص وہی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا مطلب یہاں پر ہمارے آئمہ کرام علماء حقانی ربانی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے وہاں پر کوئی شریر آدمی ہے اس کے متعلق یہ یہ اس کو یعنی برا دل میں اس کو سمجھتا ہے اور برے اعتقاد رکھتا ہے اور پھر یہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے کہ بڑا ہی کتا بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے بڑا ہنجد ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو پھر عزت بھی کر دیتا ہے جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں جی۔ یہ بدترین جانور ہوتے ہیں ہاں، ہاں، اور ان سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ایسا کہیں اچھا، ہاں، اور کہیں جی بس تمہارے ووٹ سارے تھوڑے ہی نے سارے تھوڑے نے سرکار سارے کنڈ پیچھو جا کے سارے نے چھتر مار کے سارے نے ووٹ مور لا کے سارے نے پیچھو آخنا بڑے کنجر نے بغیرت نے سارے جی یہ کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ دنگا باز ہے یہ شیطان ہے یہ فلان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کو بھی ذہن میں رکھنا پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پر جشنی کی تباہ کاریاں برسیں گی یہ ساری باتیں دیر میں رکھتے جانا محفوظ ہو رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں بات سمجھنا وہ زلیل ہے کمینہ ہے لچا تھا جو جی، جی۔ مرضی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس لطف پونے کو بیان کیا اس کو برا فرمایا جب سامنے آیا تو آپ نے اس کی تعریف نہیں تعریف نہیں کی تھی لیکن عزت کر دی بٹھایا یہ وہ کھانا لیا فلان کرو بس اینا جی ہوں بگت وہ خوش ہو گیا ہونا ہاں، ہاں۔ بات نہیں سمجھ آئی جی، لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا اگر وہ کافر منافق تھا اپنا یہ تو بات ادرم شم سا تھا مومن ہی وہ مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی غیبت جو ہے نا وہ ہر بھی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے اب پیچھے رہ گیا منافق منافق جو ہے اس کے متعلق تو ہوتی نہیں وہ زندگی کو مرتد کے زمرے میں آتا اس کی ہوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر منافقوں کو جانتے تھے ان کی حقیقت کو جانتے تھے یہ کو کوئی وہ مومن تھا لیکن اب آپ وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ بعض اپنا کوئی ہوتی ہے بعض لوگوں سے تو وہ اسی طرح کا کوئی زیادتی کرتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا متعلق یہ کیا لیکن یہ سارا کچھ کیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس سے ڈر رہے تھے جی۔ ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے اور ہمارے علماء حقانی نے یہی لکھا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ڈر کے باللہ ڈرتے تو اس وقت ڈر تھے جب اکیلے تھے اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں اربئی شدت میں بھی حدیث پاک ہے واقع اب سمجھ آئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل مبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹ پیچھے اچھا وہ مومن ہے لیکن ہم اس کے اتنا ہی رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے دیر میں رکھنا بس جو آپ صلی اللہ کیونکہ وہ صحابی ہوگا پھر مومن ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آگے نہیں بات کر سکتے جتنا آپ نے کر دی بس اسی پر پابند رہے بے صاف العشیرہ بے صاف العشیرہ آپ نے کہہ دیا ہم اس کی اتباع میں کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی اب اس کو محفوظ کرنے کے بعد کہ پیٹ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مومن شخص لیکن اس کے اندر وہ کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبیلے برادری کا برا شخص کہا اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا جا سکتا کافری ہو جائے گا جو کہ رسول اللہ نے کی کیا محفوظ کر لی بات محفوظ کر لی ہے اچھا اگلی بات سنیں پنڈ دیہات قبیلہ برادری توجہ بھائی کسی طبقے کے لوگ کسی کسی طبقے کے لوگ ادھر جاتے مولانا نظیر صاحب کو نظر میں کسی طبقے کے لوگ ہیں تعین نہیں کرتا توجہ کسی شخص کی تعین نہیں کرتا کہ اجتماعی طور پر فلانے والے نے فلانے پنڈ والے برے نے فلانے گاؤں والے ایسے ہیں فلانے ایسے ہیں یہ بھی غیبت نہیں ہے اب اس پر بھی نس سنیے علماء کی عبارت سنیے فتح قاضی خان اور طریقہ محمد کذا لم یکن ذالک غیبت لأنه لا يرد به جميع أهل القرية فكان مجهول سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پنڈ فلانا پنڈ ایسا فلانا گاؤں ایسا فلانا شہر ایسا اس کی مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے ہیں اب جو برے ہیں وہ نامعلوم ہے جو مجھول ہے اب مارفت مخاطب ضروری تھی غیبت کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے لہٰذا یہ نہیں ہو رہا کہ مخاطب کو معلوم ہو کیسی بات کر رہا ہے جی، جی۔ نہ معلوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جی، معین معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے زبان قیمت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ کر لہذا اس سے قیمت بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں آئی اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ سے ایک صاحب ہوا علماء اس پر تنبیہ کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی اہتمام افسور دکھ والی بات جی، جی، جی۔ انہوں نے مطلق لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے لہذا ہمارے اما جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ان سے صاحب ہو گیا بھول گئے گئی بھول ہو گئی کیا ہو گئی آدم توجہ بولو بولو توجہ نہیں ہو سکتی اس بات کی طرف ان کی فرمایا یہ بہت تدیق ہے تدیق ہے یہ یعنی نہیں قرار دے سکتے لہذا توجہ بھائی اب اس کے ساتھ غیبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں آپ نے سمجھ لیا غیبت کے احکام سمجھ لیے تفصیل سمجھ لی کون سی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آگے ساری سمجھ میں مستثنات جو باہر نکالی گئی وہ ساری دیر میں رکھ ہاں وہ تو آ گیا کوئی بات آ ظلم والی بات آ اب اس نے کتاب لکھی ہے قیبت کی تباہ کاریاں یہ آپ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ یا ہر طرف مدینے کا نام تو ضرور چلے گا نا جی ہاں پنسانے کے لیے اس کے اندر ووٹوں میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہیں جی لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے غیبت ایک ایک دو چپ سو سکھ یہ لکھتے ہیں ایک چپ اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس بھائی منہ سیکھ کر رہا ہو منہ کسی کے خلاف مت بولو صرف چشتی کے خلاف بولو ہاں میرے خلاف تو ادھر طوفان ہوتا ہے نا ہاں وہ قلعہ نہیں شمار ہوتا ان کے نزدیک ان کی شریعت میں <laughs> میں نے شریعت نے جو مستثنا کی ہیں باتیں نکالی ہیں میں نے ان کو نکالا اور شریعت مجھے نہیں نکالتی کہ میرے لیکن یہ اپنی شریعت میں یہ خبیر مستثنا کر کے میرے لیے سب جائز سمجھتے ہیں جو مرضی سارا دن بولتے ہیں ہاں اب بات کو سمجھنا ذرا سب پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا سمجھ آ گئی نا حضرت نے سمجھو بھائی تین سو چھیاسی صفحے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے مدنی انعامات یہ لندنی انعامات کو سن لیجئے ذرا مدنی انعامات پر عمل کیجیے کہ پینتیس حروف جملہ بولتا ہے اس کے حروف پھر حروف کے مطابق آگے گنتی کر کے بتاتا ہے یہ ہیں اتنی اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے کہ پینتیس حروف کی نسبت سے سیاسی تبصروں میں کی جانے والی غیبت کی پینتیس مثالیں اب وہ پینتیس مثالیں سنیے اور غیبت سنیے سیاسی تبصروں میں یہ ووٹوں والوں کے متعلق دھاندری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا غیبت ہو گئی اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں چاہے مروائے ہیں جو کیا ہے سرے عام مروائے ہیں سب کچھ کیا ہے پہلے آپ سب سن چکے ہیں اب آپ کو اس لانتی کی لانتے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی اس دجال کے دجل و فریب اور شاید ہوا کیا یہ کیوں لکھ رہا ہے یہ کتاب کیوں لکھی یہ قیمت سے بچانا مقصود نہیں در حقیقت یورپی نظام کو بچانا مقصود ہے کہ یورپی نظام اور یورپی نظام والوں کے خلاف انگریزوں فرنگیوں کافروں کے کفر ظلم اور شیطانی سیاسی لانتیوں کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے یہ حضرت جی ہاں یہ قلعہ ہے قلعہ جس کے اندر ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نظام اور نظام چلانے والے کتے ہمیشہ باقی رہیں جب ان کے خلاف بولنے نہیں دیں گے تو نظام ختم کب ہوگا بولنے دیں گے خلاف ان کے سوچے گا جب ہے کسی وجہ سے ان کتوں نے یہ بنا رکھا ہے یہ قیمت کی تباہ کاریاں جس کو میں نے کہا شریعت کی تباہ کاریاں اب دیکھو سن لیجئے رسول آپ کے سامنے ہے اگر کہہ رہے ہیں یہ شخص کی بات کر رہا ہے کہ فلاں دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں لچا لفنگا گنڈا لوٹا راشی پیدا گیر گیر دادا کھوچڑا تڑی باز بدماش ظالم زلیل پاجی ہے چلتا بکاؤ مال جدھر سے پیسہ دیکھتا ادھر لوگ جاتا ہے مطلب خود غلط تھالی کا بینگن مفاد پرست پیسوں کا بھوکا ہے اپنی بات میں چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے فنڈ غریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پھرتا ہے اب پیاس نہیں ڈالتا اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں یہ جہاں پر میں رکتا ہوں نا یہ ہر وہ پینتیس ہے نا جی، جی، جی۔ یہ پینتیس یہ یوں سمجھیے کہ نمبر پر روک رہا ہوں سرکاری خزانے پر ایش کر رہا ہے ہم نے اسے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اندر کھاتے کھلا پارٹی سے ملا ہوا ہے وطن کا غدار ہے یہ سب کی ہیں اب میں تبصرہ کروں لاکھانا تو ان پر جو اس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو بھائی یہ کتاب اس کی نہیں لکھی خدا جانے اس کی یا اس کے بیٹے کی ہے اپنا اس کی یا اس کے کسی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہے پدو کے پدو وہ اس نے ملا رکھا ہے کرایہ پر ان کتوں کو پیسے دیتا ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں جو پکی بات یہ بالکل کے کہہ رہا ہوں اندازہ لگائیں ان کے چینل پر مجھے میاں نوید صاحب ہیں میاں نوید صاحب رحیم یار کے انہوں نے مجھے خود سنائی یہ بات وہ سکول ٹیچر ہیں اور جناب جی انہوں نے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا چینل پر کہ حضرت نے عید نماز پڑھائی تو پانچ تکبیریں کر دی انہوں نے بعد میں مریدین نے کہا حضرت تکبیریں تو چھ ہوتی ہیں آپ نے کہا میں تو پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے بھول جانا ایک ہے میں پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں علم کا اندازہ لگا لیجیے پھر یہ بھی بات انہوں نے سنائی کہ حضرت خطاب فرما رہے تھے خطاب کے اندر فرمایا کہ جنت اپنا جنت کے اندر اگر کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا و یہاں سے بہتر ہے تو کہنے والوں نے کہا حضرت حدیث میں تو کوڑے برابر آتا ہے آپ کوڑا کہہ رہے ہیں تو حضرت کہتے ہیں میں کب پڑھا ہوا ہوں میں تو کوڑا ہی پڑھتا رہا ہوں اب سمجھ گئے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے یہ کرایہ کے کتے ملا بیٹھے ہوئے ہیں آرڈر وہ دیتے ہیں ملا صرف ملا کمپیوٹر ہے ملا ہاں ان کی ڈھوئی پر انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں ملا چل پڑتا ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی فلانے صاحب ہے یہ مفتی اسلم کون کون سے مفتی ہاں؟ اکمل صاحب ہے یہ سب یہ وہی ہے ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں وہ دو بلکہ نہیں انی بچا دو انی بچا دو دوم نہیں کیا بچا دو اچھا اب سنو بھائی اچھا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سنا لو ذرا پولیس والوں کے متعلق بھی لکھا ہے ہاں ان کے خلاف جو بات کرتے ہو ان کے متعلق بھی لکھا ہے اچھا سمجھ اچھا اور سنیے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی کوئی پتہ ہے <laughs> یعنی بند کیا بات ہے بچانے کا طریقہ ویگ تو کوئی بات ہے نا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے یہ سوا نمبر ہے جی تین سو اکسٹھ نہیں ستاسٹھ نہیں ایک سٹ ہے وہ کلم اگر تین سو ستاسٹ ہاں؟ اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے تین سو ستار ایک منٹ یار یہ ہاں ستاسٹھ ہے لکھنے والے نے بھی کمال کر دی اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے تین سو ستاسٹھ پر ہے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ بھی غیبت ہے اچھا پولیس کی بات سنا میں غیبت گنا پہلے لکھے سنا سارے وہ تو میں بھی سناواں گا آخری ایک دو روایت میں تمہیں سنا دیاں گا انجام کے اندر یہ ہے پولیس والے ہاں یہ تین سو پانچ سفے پر ہے کسی قوم یا محکمے کی قیمت کرنا چڈو محکمے دی قوم کی قیمت کرنا سنو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ قیمت ہوگی سنو آگے سنو یہ گناہوں بھری غیبت نہیں کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں البتہ کسی قوم یا محکمہ کے پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے یعنی جب اس کا مقصود یہ ہوگا کہ میں ہر ہر کی غیبت کر رہا ہوں نا تو پھر آگے پھر تو پھر کہتا ہے مذکور ہے کہ اپنا پھر سارے کے مطابق جگہ تو سی نے کہ جتنے بھرتی ہوں گے نا <coughs> شامل ہوں گے سب کے برابر اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر ان افراد کے برابر پہ غیبت شمار ہو جائے گی اچھا اب یہ بتائیں مان سے تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں آپ جی، یہ پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ میں نے آپ کو بھائی فتح قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر اور ابسار کے حوالے سے وہ نمازی پڑھے جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا کہ لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے اس کی کوئی قیمت بتایا تھا یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہے ان سوروں ان سب پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہوں گے ہلکے خدا کو ستاتے ہیں ان کو اچھا وہ تو حضرت یہاں پر تو نمازی کے بارے میں ہے نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو ظاہری حالت اچھی ہو لیکن پھر لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت اور سن لو اس کی اب یہ بتاؤ یہ شریعت کی تباہ کاریاں اس نے کیا یا نہیں اگر رکھے مجاہرین کے اندر تو یہ الیکشن والے سر عام ہیں اور پھر اور سنیے لانتی کو اتنا پتا نہیں ہے دجال کو یا پتا نہیں ہے نہیں پتا ہے لیکن جال بوجھ کر یہ کر رہا ہے سارا یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ تو نیچری لا دین سیاست والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا فراڈ چکر بازی سیاست حتیٰ کہ اتنا لوگوں میں مشہور ہے ان میں بھی کہ یہاں سیاست ہے اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ایسے ہر کام کو جائز سمجھتے ہیں وہ ہر ظلم زیادتی کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کا ووٹوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو اس کو مطلب یہ نکلا کہ اگر ان کو مجاہرین یہ تو ہیں ہی خود زندیق پہلے نمبر پر اس لانتی سے کچھ مرتد اور زندیق کی کوئی قیمت ہوتی ہے وہ ہر بھی کفار جو ہما وقت اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں فتنے سامانیہ اسلام مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں یہ انگریزی حکومتوں والے انگریز حکومت کے اقوام متحدہ کے کار رکن ہیں اور اقوام متحدہ پر پانچوں ویٹو پاور ہیں پانچ ویٹو پاور جو ہیں وہ پانچوں کافر ہیں اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سی بات ہے تمہیں ہماری ماننی پڑے گی ہم تمہاری نہیں مانیں گے یہ مطلب ہے ویٹو پاور کا وہ پانچوں کافر ہیں یہ لانتی ان کافروں کے تابے دار فرما بردار پابند اور کہتے ہیں کہ ان کس اقوام متحدہ کے منشور دستور کے علاوہ سب دہشت گردی ہے سب فساد ہے سب دنگا ہے سب ظلم ہے ختم کرنا پڑ ہے یہ ہے وہ ہے ان کتوں سے پوچھ تیرا جو باپ ہے وہ تو ہر چیز ظاہر کر رہا ہے ہمیں ہمیں اس بات کا دکھ نہیں لگے گا کہ تو نے ان کو اپنا بڑا مانا ان کی اتباع کر رہا سب تم مان لے جیسے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تم تمہارا ٹولا ہی ان کی اولاد ہے ہم کب منع کرتے ہیں کب غصہ کھاتے ہیں لیکن یہ دین کے ساتھ دگا بازی جو کی ہے نا یہ نہیں چلنے دیں گے یہ کہنا کہ ان کے خلاف بولنا ہے کتے اسلام اور سنیے میں اور سنیے بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں سنا دوں چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی چوتھی جلد بولو یہ حضرت جی تحزیر کا باب ہے تحزیر کا کون سا یہ دیکھو یہ تو کتے کیا کہتے ہیں تنویر الابصار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں فقہ کے ہمارے یہ متن ہے متن کی بات سب طرف ہوتی ہے ہر متن میں ہوتی ہے شاید کی متن خالی ہو سکے آپ فرماتے ہیں توجہ یہ بتا رہے ہیں کہ کن کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دیں تو اسلام کی حکومت تحقیق چھان بین کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قاتل کو ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المقابر بز ظلم ہے مقابر بلقابر غالب کسی سے زبردستی آ کر غلبے سے ڈرا دھمکا کر دن دیہات مال چھین کر لے جانا اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ فقہا کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بھی ظلم سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو اس میں ڈکیٹی کہتے ہیں لیکن یہ ڈکیٹی نہیں ہے کتا وہ کتا راہ راہ وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے اور بولو برو اب سمجھ آئیے یہ الگ الگ وہ چیزیں ہیں وہ ہمارے عرف میں تو ڈکیت ہی کہتے ہیں نا میں فکا کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں مقابل راہ زن طریق راستے کو کہتے ہیں کتا کرنے والا راہ زن راستہ مارنے والا کیا مطلب روک کر کھڑا ہو گیا خبردار ادھر رکھو ہر ہے پھر جانے دیں گے یہ یہ یہ کتا طریق ہوتا ان کو کیا کہتے ہیں میں صاحب رہا کم مکس مین کا کشش والا سین صاحب المقص کون ٹیکس خور کیونکہ اسلام میں سب ٹیکس آرام ہے ہر ٹیکس آرام ہے اسلام میں کتے کا ہاں سور کا لو کھاتا ہے سور کا سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس فور کہاں بیٹھے ہوئے اسلام کے اندر بیت المال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے نمبر یہی وہ ظالم ہوتا ہے اس کو مکاس کہتے ہیں ٹیکس فور شبرات کو جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ حدیث پاک میں سنا چکا وہ بھی موضوع الگ ہے شبرات کے حوالے سے تو شبرات کی یار شبرات شبرات بس شبرات پر جو کتاب ہوا لکھا ہوا ہے وہ جمی غزالما بے ادنا شاہ اللہ قیمہ قیمتی چیز ہو بشرط قیمتی ہو اگلے کی قیمتی سمجھی جاتی ہو اس کو جائے تو درد ہوتا ہو ایسی چیز ادنا چیز ہو جائے لیکن اس کو درد ہو اگر ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص ایسے سارے کے سارے مباح الدم ہوتے ہیں وہ جمی القبائر والنا سنیے وہ جمی القبائر والنا و سہاد یو باہ واتل کلے یو ساب و کاتل ہو آوینا کن کو کہتے ہیں آوینا وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے کو جا کر جاسوسی کریں لوگوں کے خلاف ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھو یہ یہ کرتا ہے یہ دین والا یہ کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے فلان کر رہا ہے اچھا یہ جناب یہ اتنا کھا رہے ہیں اب فلان کرو یہ لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے یہ ہے لو اس طرح ٹیکس لگاؤ تو یہ کرے گا یہ بنا گئے یہ طریقے سارے حکومتوں کو جا کر عوام کی باتیں بتانا تاکہ حکومتیں ان کو ظلم کا نشانہ بنائے ہاں جی اور ان کے مال لوٹے غصب کرے ایسے لانتی کتے جو ہوتے ہیں ان کو آوینا کہتے ہیں اب سمجھ آ رہی وہ جتنے بھی ہوں گے سرکاری وہ سب اس کے اندر آ جائیں وسعات یہ دیکھو توجہ بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر ہے اس نے ڈکیٹ کو دیکھا کسی اور کو روک کر کھڑا ہوا ہے کس نے پیچھے سے گولی مار دی اس کو سواب ملے گا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا یہ ایزا کا نا مسافر طریق لہو قتل بل حالا گری کیوں لما فی من تخلیص الناس من شر رہی وہ ادا ہو کما یفید ما بعد یہ بات مجمع القبائر اے اہلوا سنو جمی کبائر گناہ کرنے والے وظاہر ان المرادہ بہا المتعدی ضررها الى الغیر ایسے کبیرہ گناہ کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جیسے عزت دری کسی کی سمجھ نہیں آ رہی متحدی ضررها الى الغیر فیکون قول والاعون والسعات سے تفسیر ہے خاص کام پر آتا ہے اب سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے وہی کبیرہ گناہوں والے جو لوگوں کو زیادتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہیں کوششوں کرتے ہیں توجہ بھائی کل اہل الفساد کا ساحر جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادوگر ڈکیٹ چور لوتی لونڈے باز جس کو کہتے ہیں خناک لوگوں کا گلا گھونٹ کر مارنے والا بنا ہو جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا کبھی کوڑا گروپ کبھی کیڑا گروپ یہ کسی نے بھٹو نے پیدا کیا کوئی جنرل ضیاء نے پیدا کیا کوئی فلانی حکومت نے پیدا کیا فلان یہ سپا والے جتنے ہیں سپاہی صحابہ یہ سب لانتی وہی لوگ ہیں اہل فساد اور اہل شر ہیں اب سمجھ آئیے یہ اہل فساد اور اہل شر جماعت تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے مرواتے ہیں بم پھٹوا دے ادھر ادھر ادھر یہاں کیا ہے ممن ہم ولا ین زاجر بغیر القتل کیا بغیر قتل کے وہ نہ رکے پاد نہ آئے اس کا قتل مباح ہے عوام کے لیے مباح ہے یار یساب ہو یہ اسی وجہ سے وہ یساب قاتل ہو قاتل کو سواب ملے گا الٹا کان نہ آبینا کے متعلق لکھا ہے معین و مہینہ عوام پیمانا مراد بھائی سائی ار الحکام میں بلپساد ہے ار الحکام ہے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حاکموں کی طرف بل افساد افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا سمجھ نہیں آ رہی یار آگے اور سنیے وفیر اشارت حکامی سیاستی شاہلام وسواد فی ایام الفترہ ایام الفترہ فسادی لوگ حکومت یہ ظالم لوگ ایسے جب ایام الفترہ مراد ہے جب اسلامی حکومت نہ ہو اب سمجھ آئیے قال قال قتلهم لانهم ساعون في في الارض بالفساد فقيل انهم يمتنعون عن ذلك ذلك ايام ويختفون امتناع ضروره ردوا لعادوا لما نهوا عنه عنه كما نشاهد وسالنا الشيخ ابا شجاع فقال يباح قتله ويصاب قاتله لکھا ہے بولتے نہیں یار اب بتاؤ یہ بس خلاصہ بیان کر دیا خلاصہ وہی ہے بھائی اردو میں کہہ دیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں آل شار و فساد ہیں چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے متعلق یہ احکام ہیں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں ان سے جان چھوٹ وہ تو یار اگر مار دیں ایسے شریف شار اور فساد والے کو ہے تو اسلام کہتا ہے مجرم ہی نہیں بنتے یہ یہ لوگوں کو مارا وہی بات ہے جیسے ایک بھیڑیا ہے فصل میں گھس گیا ایک کیا ہے وہ خنزیر ہے اس میں کماد میں پڑا ہوا ہے مارتے اس کو نہیں مارتے تو جب جانور ایک شار فساد والا ہے اس کو مارنا جائز ہے تو اس لائنوں کو مارنا کیوں نہ جائز ہو لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں کس ملک میں ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہاں میں صرف شری حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں صرف اس پر تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ جو لائن کہہ رہا ہے فلاں پولیس فلاں بات کی بات کر دی تو بتو گی لہین کمال ہے تو کو روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے جب کوئی ڈکیٹ مشہور ہے اس کو ڈکیٹ کہنا ہے تو کوئی غیبت نہیں ہے اچھا اب اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اور بس ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں اس کے انجام کی بعض علماء نے فرمایا ہاں یہ یہ ایک بات رہ گئی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو ترپن سے پیش کرتا ہوں غیبت تین قسم بن گئی الغیبت والا ان و و تقول تقول تو بو وہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا سمجھو بھائی آپ فرما رہے ہیں غیبت کبیرہ گنا حرام خطی لکھا ہوا ہے حکم یہ ہے بھائی حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا لا یکتب بعضكم بعضا قرآن پاک میں ہے کوئی کسی کی قیمت نہ کرے تفصیل بتا چکا ہوں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن فکرے تم ہو فرماتا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا جب کوئی مردہ ہو یعنی یہ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا ہوا کسی سے غیبت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گوشت کھایا الٹی کا انہوں نے الٹی کی تو کالا شاہ گوشت منہ سے نکلا اور سنو کیونکہ وہ س... یہ جہان میں کہتا ہوں اس کو دن اگلا جہان ہے یہ رات ہے قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں یہ رات ہے یہ رات ہے اس میں حقائق نہیں کھلتے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو کھولنے والے تھے آپ نے اپنے معجزے کے ساتھ جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا یہ دیکھ حالانکہ وہ عرض تھی ایک عرض تھی قیامت کے روز حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے میں نے تازہ تازہ پڑھایا ابھی یہ آداب آداب جو آپ نے بتایا معلمین متعلمین کے ان کے وضاحت کے بیان کے ضمن کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے وہاں یہاں پر جو صفات ہوں گی جس طرح بندوں کی صفات ہوں گی اسی شکل میں اٹھیں گے بغیرت سور کی شکل میں ہوگا ظالم بھیڑیے کی شکل میں اٹھے گا ہاں لوگوں کو بھونکنے ٹونکنے والا کتے کی شکل میں ہوگا لوگوں کو مال نقصان کسی طرح نقصان کرنے والے لوگوں کا چوہے کی شکل میں اٹھے گا یہ پہلے پڑھا تھا میں نے شیخ الاسلام زکری انصاری رضی اللہ اپنا شیخ الاسلام بہاؤدین الدین زکری ملتانی رحمہ اللہ سہر وردی ان کے, ان کی, ان کے حوالے سے یہ تازہ ترین میں نے حجت الاسلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے ان کی کتاب نہیں تھی ان کے, ان کے متعلق کتاب تھی خزینت الاسفیا اس کے اندر پڑھا تھا سمجھیے یہ بات کی تو یہ حرام قطعی ہے کیا ہے پھر عادیث مبارکہ ان الرجل لا یؤتا کتابه لا یؤتا کتابه منشورا فیقول یا رب فاین حسنات قضا وقضا عملتها لیسا فی صحیفتی فی صحیفتی فیقول له ہے انہوں اگر نقل کرتی میں نے پیش کر دی کہ نامہ قیامت کو ملے گا بندے کو نیکی نیکیے گی جو میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ساری تیرے غیبت کی وجہ سے مٹا دی گئی اور مٹا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں اسی وجہ سے ایک بزرگ تھے اللہ کے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق پڑھا ہے آپ کو پتا چلا آپ مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے اس نے کہا یہ خیر ہے حضرت آپ نے فرمایا یار تو نے غیبت کی اپنی نیکیاں مجھے دی تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے نیکیاں تو میرے پاس آ گئی نا تو میں نے کہا چلو تم کھجورے کھا لو تو کھجورے پیش کر دی اس کو یہ اتنا بڑا لانتی گناہ ہے غیبت کا اچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ توجہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ حدیث مبارک ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے توجہ بھائی امام مسند امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمدیہ کے اندر ہے لیلۃ الاسری نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر فی النار فاذا قوم یاکلون یاکلون الجیفا قال من هؤلاء یا جبرائیل یا جبریل قال هؤلاء الذين یاکلون لحوم الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں جہنم میں پڑے ہیں جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں پوچھا من ہاؤ جبریل جبریل یہ کون ہے کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کر کے جہنم میں بھی ہیں اور کھا کیا رہے ہیں مردار کھا رہے ہیں توجہ ہے نا اچھا پھر فرمایا قسم یہ ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں جو باہر ہے وہ, وہ صورت باہر ہے غیبت کرے اور پھر کہے میں نے کون سی غیبت کی ہے یہ سارا عیب اس کے اندر ہے میں نے کون سی جھوٹ والی بات کی یہ کوئی غیبت نہیں بنتی فرمایا یہ کفر ہے کیوں کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا اور حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے بندہ کام ہو جاتا دوسرا یہ ہے کہ اختاب اوائی غیبته المغتاب فهذه معصیت لا تتم التوبه عنها الا بالاستحلال اگر غیبت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری غیبت کی تھی ہے اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس اس کو توبہ تمہار ایسے نہیں کر سکے گا اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے غیبت کی ہے خدا را مجھے معاف کر دے اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کرے کیونکہ حقوق میں آ جاتا ہے یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہنچ گئی سمجھ نہیں آ رہی اب وہاں پر جا کر معافی مانگنی پڑے گی فی حق کو ایزن ہے بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ماخر مخرو تو پیچھے حدیث پاک کی پیش کیا انہوں نے ہاں جی اس کے اندر یہی ہے کہ بھائی جا کر معافی مانگے اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اس طرح کی غیبت کو زنا سے بڑا گناہ مانا کیوں مانا کہ یار زنا تو ویسے توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا نوز توبہ کر لے سچی بھائی یہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ اس کو جا کر بتایا کہ نہیں معاف نہیں کریں گے تو معافی ہوگی پھر اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا آگے انہوں نے دیا ہوا ہے تبرانی اوسط اور ابن ابھی دنیا کے والے سے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ نے الغیبت اشد من الزنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے سخت ترین ہے اور یہ اسی کو قیلہ و کیف یا رسول اللہ قال الرجل جزنی ثم یتوبو فیتوب اللہ علیہ بندہ زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَتَ لَا يُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ سمجھ نہیں آ رہی غیبت والا اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی غیبت ہوئی وہ معاف نہ کرے لیکن یہ اسی پر معمول ہے جس وقت کے اگلے کو پتہ چل جائے اگر نہیں پتا چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بس تیسری قسم یہ ہے علم تبلغ فجق فی توبت والے استغفار والے من من ہاں اتنا ہے کہ اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے بھی معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے جس کی میں نے غیبت کی پھر معافی ہوگی حاضر تفصیل ہو قمیاں یہ بھی حدیث پاک میں نے دنیا کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا ہے ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ تو من اغتبت ہو ان تستغفر اللہ کہ جس کی تو نے غیبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا کر بخشش مانگ حاضر تفصیل ہو الاصح الذي اختارہ الفقیح ابو اللیف وعند البعض یحتاج الى الاستحلال مطلقا بعض کا جی خیال ہے کہ نہیں چاہے پتہ چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی بعض کے نزدیک لا مطلقا بل یکفی توبہ والا استغفار یہ تین قول آ گئے اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کیا رہی ہے اور سنو آخری بات جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے کیا یہ نہیں ہے کہ شرم کے مارے جاسلام شرم کے مارے یار اس کو کیا کہیں لگا ہوا تھا لگا رہا ہے شکر نہ تم عالم انہو لابد لمن لمن لمن اے بھائی لمن اغتیب عندہو رجلون او بوہتا این ینسکرہو وجدو بہنو فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے کیا کرے اس کی یا بوتان تراشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس مدد کرے اس کو روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ناصر اخا المسلم بالغیب ناصر اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹ پیچھے اللہ تعالی اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا آخرت میں بھی ابو شیخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے من اکتیبا عندہو اخو المسلم فلم ینسقرو ویستطیع نسقرو ادرکہو اسمو فی الدنیا والآخرہ جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو تو فرمایا اس کا گنا دنیا آخرت میں اس کو ملے گا دنیا پھر اس طرح کی اور بھی آدیش مبارکہ ہیں انہی پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی سے تہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامت سے اور اس طرح کی ہر مضموم صفت سے ہمیں نجات جاتے ہمیں پناہ بخش الحمدللہ